کو شریک ٹھہرایا اس بات ہی کا انکار کر دیں گے یہ باتیں انسان نہیں جانتا تھا پروردگار نے اس کو بتائیں اور پروردگار کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں اس کی دعاؤں کی ضرورت نہیں بندہ ہی اس کا محتاج ہے اگلے رکوع کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے اور پھر انسانوں کو حصی چیزیں پیش کر کے بتایا جا رہا ہے ان پر غور کرو یہ برابر نہیں ہو سکتے جب یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو پھر جنتی اور جہنمی کس طرح برابر ہو سکتا ہے توحید والا اور شرک والا کس طرح برابر ہو سکتا ہے یا اے ساری دنیا کے لوگوں انتم الفقراء الى اللہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے واللہ الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ وہی الغنی بے نیاز ہے الحمید تعریفوں والا ہے صاحب تعریف اس کو کسی کی محتاجگی نہیں اور اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ان شاء یذہبکم تم بخلق جدید اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے وہ یا خلقن جدید اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے وہ ماضالی چال اللہ عزیز اور ایسا کر لینا اللہ پر گراں نہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں انسان جتنے دنیا میں ہیں سب کے سب کو مار دے وہ اور ان کی جگہ دوسری مخلوق کو پیدا کر دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی وہ مازالی کا اللہ میں عزیز اور اللہ تعالیٰ پر ایسا کر لینا کوئی مشکل نہیں ولا تذر واضر تم وزرا اخرا وہ تو پروردگار کی شان تھی اور تمہارا حال کیا ہے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے باپ نے اپنا بیٹے نے اپنا بیٹی نے اپنا استاد نے اپنا شاگرد نے اپنا شیخ نے اپنا مرید نے اپنا اللہ اکبر سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے ممکن ہے کہ وہاں شاگرد سارے چھوٹے استاد ہی پھنسے وہ ان تد لا لہٰ من شعیے اور اگر پکارے گی بلائے گی کوئی ایسی جان مصطلطن جو بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی الہم لیہا بوجھ کے اٹھانے کی جانب کسی کو بلائے گی کہ میں دب گیا ہوں بوجھ کے نیچے میری مدد کرو میں نہیں اٹھا سکتا ہوں میرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے کچھ تھوڑا بہت تم بھی لے لو اب اس میں اس کے دوست بھی ہیں اس کے رشتہ دار بھی ہیں اس کے تعلق والے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں لا يحمل منه شہید نہیں اٹھایا جائے گا اس میں سے کچھ بھی بولو کا ذا قربا اگرچہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں کون جس کو اس نے بلایا کہ میرا بوجھ اٹھا لیں تھوڑا سا تو لے لیں مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں وہ ایک نیکی تو مجھے دے دیں اور تو جا ہی رہا ہے جنت میں تجھے کیا فرق پڑتا ہے ایک نیکی تیری کم نہیں ہو جائے گی لا یحمل منہ اشعی اس میں سے نہیں اٹھایا جائے گا کوئی نہیں کسی کا ساتھ دے گا اللہ اکبر انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب ربا الصلاة یہ مضمون یہ تمہید بیان فرما کے فرماتے ہیں اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انما تنذر الذين يخشون ربهم بے شک آپ ان لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں الذين يخشون ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیبی بے دیکھے رب کو نہیں دیکھا جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی ڈرتے ہیں اس دن کا احساس رکھتے ہیں کہ ہم نے اس مالک کے سامنے جانا ہے ان کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں اور جن کو آخرت کا یہ بالکل ہی فکر نہیں ہے وہ آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے وہ آقام اور انہوں نے نماز قائم کی ان کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه اور آپ کی دعوت کے اوپر کوئی آدمی ایمان قبول کرے اور پھر اپنے آپ کو سنوارے اپنے آپ کو پاک کرے کس سے کفر سے شرک سے برے اخلاق سے برے خیال سے برے اعمال سے برے کردار سے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى یہ تو بے شک وہ پاکی حاصل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وما يتوي الاعمى والبصير ایک وہ انسان ہے جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت سے نہیں ڈرتا پاک ہونا ہی نہیں چاہتا کہ یہ دونوں برابر ہیں نہیں ہو سکتے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں وما يتوي الاعمى والبصير اور برابر نہیں ہو سکتا آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا اندھا والبصیر اور برابر نہیں ہو سکتا دیکھنے والا ولا ظلمات ولا نور اور برابر نہیں ہو سکتی اندھیریاں ولا نور اور برابر نہیں ہو سکتی روشنی ولا اور برابر نہیں ہو سکتے سائے ولا الحرور اور برابر نہیں ہو سکتی دھوپ کیا اندھے کو اور دیکھنے والے کو تم ایک ہی سمجھتے ہو اندھیروں کو اور روشنی کو ایک جیسا سمجھتے ہو اور سایوں کو اور دھوپ کو ایک جیسا سمجھتے ہو سب کہیں گے نہیں سمجھتے وما الاحياء اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں زندے والاموات اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں مردے ان اللہ يشاء ان الفاظ کے بیچ میں ہی جواب ہو گیا کیا جو آخرت ڈرتا ہے جس کو آپ آگاہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ دیکھنے والا ہے اور جو ادھر نہیں آنا چاہتا ہے وہ اندھا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے وہ روشنی والا ہے اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ اندھیریوں والا ہے اور یہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ہر موقع کے اوپر اندھیریوں کو جمع ہی لاتا ہے کیونکہ اندھیریاں ہزاروں نور ایک ہی ہے ذل ولا الحرور اور جو روشنی میں آنا چاہتا ہے پاک ہونا چاہتا ہے وہ گویا سائے میں اور دوسرا دھوپ میں کھڑا ہے اور جو روشنی میں آنا چاہتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے وہ مردہ ہے ان اللہ تو پھر مردے کہاں سنیں گے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے مگر بار بار جواب دیا جا چکا خود قرآن نے جواب دیا کہ اس کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ ایسے اچانک کی کسی کو چاہا تو اس کو ہدایت مل گئی کسی کو چاہا وہ گمراہ رہ گیا نہیں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتا اس کو وہ سنواتا بھی نہیں ہے بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ زبردست تشبیح یہ جن کو آپ سناتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سنتے یہ زندے نہیں مردے ہیں اور مردوں سے آگے بڑھ جاؤ یہ قبروں میں ہے حالانکہ چلتے پھرتے لوگ ہیں لیکن جس طرح مر گیا کوئی قبر میں پہنچ گیا اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئیں ان کے ساتھ تشبیح ہے جو نہیں سنتے وہ سمجھو قبروں میں پہنچے ہوئے کہاں سے سن لیں گے کئی مرتبہ آدمی سوچتا ہے اتنی زوردار بات تھی کوئی اثر نہیں ہوا کہاں سے اثر ہو جائے گا اور ماں مسلم اور نہیں آپ سنانے والے من فی القبور ان لوگوں کو جو قبروں میں آپ مگر نذیر آگاہ کرنے والے نذیر خطرے کو بتا دینے والے نظیر ڈرانے والے آپ نے ڈرا دیا آپ نے آگاہ کر دیا کہ مرنے کے بعد یہ یہ حساب ہونے والا ہے آپ کا کام زبردستی منوانا نہیں انا وسلم کا بالحق بشیر و نذیرا آپ کیوں آگاہ کرنے والے اس لیے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی سچے دین کو دے کر کے بشیرا خوشخبری دینے والا بنا کر و ڈرانے والا بنا کر بشیر کس کے لیے آپ ہیں گزر چکا بار بار جو مانتا ہے جو ایمان قبول کرتا ہے اس کے لیے آپ بشیر ہیں اور جو نہیں مانتا ہے اور جہنم کے راستے پر جا رہا ہے اس کے لیے آپ نظیر ہیں اس کو آگاہ کرتے ہیں وَإِن ام أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نہیں گزری کوئی امت نہیں گزری کوئی جماعت الا مگر خلا فیہا نذیر گزرا ہے اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے اس میں کوئی آگاہ کرنے والا اس پر ایک بحث ہے اور وہ میں نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کر بھی دیا وہ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے قرآن پاک نے جہاں آپ تشریف لائے اس کے آس پاس کے انبیاء کا ذکر کیا میں نے عرض کیا کہ یہ پچیس انبیاء کرام کا جو عرب میں آئے ان کا کیوں تذکرہ کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ ان سے عرب کے لوگ واقف تھے اگر کسی دور کے نبی کا تذکرہ کیا جاتا تو پہلے ان کا تعارف کرایا جاتا اور پھر ان کو بتایا جاتا ان قوموں سے بھی لوگ واقف تھے ان انبیاء سے بھی لوگ واقف تھے تو دنیا بھر کے اندر کیا اور بھی نبی آئے قرآن کریم کہتا ہے نہیں گزری کوئی جماعت مگر اس میں کوئی نبی گزرا تو وہ کون نبی ہو سکتے ہیں بحث یہ ہے اس قوم کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے جن کو بزرگ مانا گیا مگر ان کی تعلیمات آج ہمارے سامنے نہیں ہے اور جو کچھ ہے تو اس میں شرک ہی شرک نظر آتا ہے تو کیا وہ بھی بزرگ تھے کیا ان کو بھی اس قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا جواب یہ ہے یقین کے ساتھ کسی شخص کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاید یہ ان کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن امکان کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی تعلیمات بہتر تھی ان کی تعلیمات توحید والی تھیں تو ضرور وہ اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ وہاں تو شرک ہی شرک ملتا ہے تو ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی زندہ مثال آج جو ان کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں عیسائیوں کے یہاں تو اس میں تو شرک ہی شرک ہم کو ملتا ہے لیکن ہم اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں اللہ کے پیمبر ہیں اور انہوں نے توحید پھیلائی تھی کیوں اس لیے کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ انہوں نے توحید پھیلائی تھی ورنہ لوگوں نے تو ان کی تعلیمات کو مست کر دیا اور وہ بھی اگر کسی طور پر زندہ ہیں تو اس وجہ سے کہ بہت قریب کی بات ہے اور پھر ان کے یہاں کتاب موجود ہے اگرچہ کتاب کو بھی مست کیا لیکن کسی نہ کسی طور پر وہاں باتیں موجود ہیں اور انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ شرک والی باتیں تم نے ملائی اور توحید والی باتیں انہوں نے کہیں ورنہ ایک ہی بندہ دو بات کیسے کہے گا ایک طرف شرک کی بات بھی کہے اور ایک طرف توحید کی بات بھی کہے میں نے پیچھے عرض کیا تھا ایک مقام کے اوپر آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ آج تیری بھوک لگ رہی ہے کوئی روٹی کا انتظام کرو سب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک انجیر کا درخت ہے تو دوڑ کے اس کے پاس گئے کہ شاید انجیر مل جائیں لیکن وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ انجیر کا تو موسم ہی نہیں ہے وہ اگر اس عبارت کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب کہ وہ انسان تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ موسم ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی لیکن دوسری طرف دوسری باتیں دیکھیں تو وہ ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ خدا تھے اور ان کو جس طرح خدا کسی چیز کا محتاج نہیں وہ بھی کسی کے محتاج نہیں اور ان باتوں کو اور ان باتوں دونوں کو مانے تو نوز باللہ اس کا مطلب کہ خدا ایسا اس کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے اور ہے بھی بڑا بھولا بالا بچارا اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ موسم کون سا چل رہا ہے یہی بات دوسری قوموں کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کی باتوں میں بھی ملتی ہے بہت اچھی باتیں بھی ان کے لیے ملتی ہیں اور بہت زیادہ شرک والی باتیں بھی ملتی ہیں اس لیے اللہ جانتا ہے ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے وہ مِّنْ امت ان للاف اس پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی لوگوں نے لیکن سب اسی نتیجے پر پہنچے کہ ہم یقین کے ساتھ کسی کو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک کام سب نے کیا کہ حیرت ناک طریقے سے ہر قوم کے جو بڑے جن کو لوگ آج پوج رہے ہیں اور وہی ان کے مذہب کی بنیاد ہے مثلا بدھا اس کے باوجود ان کے ہاں توحید کی اتنی باتیں ملتی ہیں اتنی باتیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جس آدمی نے ایک پروردگار کی دعوت دی لوگ اس کے جانے کے بعد اس کو پوچھنے کیسے لگ گئے وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِيَا نَذِهِيرٌ اور نہیں گزری کوئی امت مگر ضرور اس میں گزرا ہے کوئی آگاہ کرنے والا وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو میں بتا چکا ایسے موقع پر ہمیشہ کیا چھپا ہوتا ہے فسٹ آپ صبر کیجئے ڈٹ جائیے کیوں كذب الذين من قبلهم اس لیے کہ جھٹلایا تھا جھوٹ کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کس کو کہا تھا انبیاء کرام کو کہا اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے دور میں رسلهم بالبينات ان کے پیمبر آئے تھے ان کے پاس بالبينات واضح قسم کی نشانیاں لے کر وبالزبر اور صحیفے لے کر زبور کی جمع زبر صحیفے وبالکتاب المنیر اور روشنی کرنے والی کتاب کو لے کر روشن کتاب کو لے کر جو کتاب روشنی پھیلاتی تھی وہ کتاب لے کر انبیاء کرام آئے تھے لیکن پھر لوگوں نے انکار کیا اور ان کو جھوٹا کہا تم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا تو دیکھو تاریخ کے ول کے پلٹو میرا ڈرانا اور میرا پکڑنا اور میرا ان کو سزا دینا کیسا رہا کیسی رہی کیسی تھی میری سزا دنیا بھر کی تاریخ اٹھاؤ اور دیکھو الم اللہ انزل من السماء ماء پھر اس کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ انسان مختلف قسم کے ہیں کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے کچھ نے قسمیں کھا لی کہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ دونوں قسم کے انسان برابر تو نہیں ہو سکتے جب نہیں برابر ہو سکتے تو آپ کی دعوت سے بھی دونوں برابر کا فائدہ اٹھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان اللہ من السماء ماء اے قرآن پڑھنے والے کیا تو دیکھا نہیں کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انزلہ اتارا من سمائی اوپر سے ما ان فاخرجنا به پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے ثمرات مختلفا الوانها میوے مختلفا الوانها اس حال میں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں یہاں ایک چیز پر غور کیجئے یہ قرآن کریم کا انداز ہے اور یہ عربی کا بھی انداز ہے کہ ایک وقت میں غائب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر اسی چیز کو حاضر سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر اسی کو متکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں عربی بلاغت میں اس کو التفاق کہتے ہیں مثلا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے آسمان سے پانی اتارا آ گیا پھر ہم نے نکالا پہلے اللہ کو کہا اس نے غائب اور پھر کہا ہم نے نکالا فَأَخْرَجْنَا بِهِ بھی تو نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے ان میووں کو مختلف الوان ہوا اس کے رنگ مختلف ہیں کوئی سفید کوئی لال کوئی کالا کوئی پیلا ہر قسم کی اللہ اکبر حالانکہ مٹی بھی ایک ہی قسم کی پانی بھی ایک ہی قسم کا لیکن پھر رنگ مختلف وہ الْجِبَالِ جُدَدٌ بالی جدا اور میووں کے رنگ مختلف ہیں آگے جا کر بتایا جائے گا کہ اس کا مطلب کہ انسان بھی مختلف ہیں انسانوں کے ظاہر کے رنگ بھی مختلف ہیں تو اندر کے بھی مختلف ہیں کوئی ماننے والا کوئی نہ ماننے والا کسی نے اپنی آتما کو مار دیا اور کوئی ابھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ بالکل تیار ہے اس کو ذرا سی بات بتاؤں ایسا لگتا ہے کہ وہ بیتاب تھا اور بس سب کچھ تیار تھا صرف جلانے کی ضرورت تھی ذرا سی ماچس دکھائی اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا وہ منل جی اور پہاڑوں میں سے بھی جدد بیض وحمر مختلف الوانها جدد اس کے دو معنی کیے گئے ایک معنی کیے گئے خطے ٹکڑے پہاڑوں میں بھی مختلف ٹکڑے ہیں جدد ٹکڑے ہیں ٹکڑے کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں پہاڑ کے لوگ ہیں سب چھوٹا ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اسی حصے میں ایک حصہ ہوتا ہے اس میں لال پتھر دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں سفید پتھر تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں بالکل ہرا قسم کا پتھر اب دیکھیے یہ ساری ہمالیہ کی پٹی ہے اسی پٹی پر آپ دیکھتے ہیں یہی لال پتھر بھی ہے راجستھان والوں کا اور یہی ہمارا نیلا پتھر بھی ہے اور یہیں پر کالا پتھر بھی اور یہیں پر بھورا پتھر بھی اور یہیں پر بالکل کالا بجنگا پتھر بھی ہر طرح کے پتھر ہیں مختلف کلر ہیں ان کے جدت ایک مانا دوسرے مانا دو پہاڑوں کے بیچ کا جو پٹی ہوتی ہے راستہ اس کو کہتے ہیں جدت یہ زمخشری اس پر مصر ہے کہ اس سے مراد ہے جدت پہاڑوں کے بیچ کے راستے لیکن پہلا معنی لگتا ہے کہ زیادہ پہاڑوں پر فٹ آتا ہے جدد اتن اور پہاڑوں میں سے بھی جدد ٹکڑے ہیں بیج ان سفید رنگ کے وحمر اور لال رنگ کے بیج ان کی جمع وحمر اور لال رنگ کے مختلف ان الوان کے رنگ بھی مختلف ہیں جو سفید کلر کا ہے کوئی بالکل دودھ کی طرح سفید ہے آپ جانتے ہیں اس کی کتنا ریٹ ہے اور کوئی درمیانہ درجے کا سفید ہے اور کوئی ہلکے درجے کا سفید ہے ان کے رنگ بھی مختلف اور کوئی لال ہے لال میں کچھ تیز لال ہے اور کچھ ہلکے لال ہیں اور کچھ اس سے بھی ہلکے قسم کے ہیں وہ الوان مختلف الوان ان کے رنگ مختلف ہیں وغیرہ بھی بسود اور کچھ کالے بہت ہی کالے ہیں اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا کالے بجنگے ہیں اصل میں یہ غراب سے نکلا غراب کے معنی کوا تو غرابی بھی سود کچھ کوے کی طرح کالے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ اب بات سمجھو اسی طرح لوگوں میں بھی وَالدَّوَابِ بھی اور چوپاوں میں بھی ول ہاں، ودواب بھی اور زمین پر چلنے والی رین کر تمام چیزوں میں بھی والانعامی اور چوپائیوں میں بھی مختلف الوان ہو ان کے رنگ بھی مختلف ہیں کذالک کسی طریقے سے اور جب باہر کے کلر مختلف ہیں تو اندر کے بھی مختلف ہیں جو اثر ایک آدمی پر مرتب ہو وہی سب کے اوپر مرتب ہو یہ ضروری نہیں انما یخش اللہ من عبادی العلماء اب سوال یہ ہے کہ اندر کا کلر جو مختلف ہیں تو اس میں قرآن سے کس کو فائدہ ہوتا ہے انما یخش اللہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں من عبادی اس کے بندوں میں سے العلماء جو جانتے ہیں جو ابھی دین سے دور ہیں ان میں سے کون ڈرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اس کی نشانیوں کو جانتے ہیں اس کی قدرت کو جانتے ہیں جو پہچانتے ہیں کہ یہ مالک الملک ہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا وہ ڈرتے ہیں ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور جو ایمان قبول کر چکے ہیں پھر ان میں جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے کیوں جس چیز کا آپ کو تعارف نہیں اس سے آپ ڈریں گے کیسے چھوٹا بچہ ہے وہ بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے آپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ مر جائے گا وہ نہیں سمجھتا کیوں اس لیے کوئی جانتا نہیں اس کی طاقت کو تو جو مالک الملک کی طاقت کو نہ جانے وہ ڈرے اس سے کیسے آپ کہیں گے تو آج حیران کن بات سنی ہم تو یہی سنتے تھے کہ مولویوں سے تو جاہل ہی زیادہ ڈرتے ہیں جاہل بھی ڈرتا ہے اللہ سے مگر وہ اس طرح کا ڈرتا ہے جو ڈرنا مقصد نہیں ہے وہ کیسے ڈرتا ہے قرآن پاک نہیں پڑے گا بھی ادبی ہو جائے گی دور رکھو اس کو کیوں بیڑا غرق ہو جائے گا اور جس کے پاس علم ہے وہ اس سے ڈرتا ہے کہ جب اپنے مالک کے سامنے جاؤں گا اور مالک الملک پوچھے گا تو میرا بندہ اور میں نے تجھے علم دیا تھا اور پھر تو کہنے کو بندہ اور اندر سے بڑا گندہ کیا جواب دوں گا میں وہ اس سے ڈرتا ہے علم والا جتنا جس کو زیادہ علم ہوگا اس کی طاقت کا احساس ہوگا وہ ڈرے گا ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے بخشنے والا ہے غالب ہے یہ بھی علم سے تعلق رکھتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ طاقت والا ہے میری کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی میں اس سے بھاگ نہیں سکتا وہ زبردست طاقت والا ہے وہ اپنے مالک سے ڈرے گا لیکن اگر اس کو اتنی صفت معلوم ہوگی تو ڈر کر کے مایوس ہو جائے گا وہ کہے گا جی بچ تو سکتے نہیں جانا تو جہنم ہی ہے تو چلو پھر جی بھر کے برا کرتے ہیں نہیں عالم ڈرتا ہے اس کو فوراً دوسری صفت بھی معلوم ہے غفور وہ بہت بخشنے والا ہے اور اس سے جو معافی مانگتا ہے اس سے بڑھ کر کون بخشنے والا ہے اس لیے میں معافی مانگوں گا سارے گناہ معاف ہوں گے ان الذين يتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی وقام الصلاح اور نماز قائم کرتے وان فقو مما رزقناهم اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے سرا وعلانیتا چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں یرجون تجارتا لم تبور بے شک وہ امید کرتے ہیں یرجونا امید کرتے ہیں تجارتن ایسی بزنس کی ایسی تجارت کی لن تبور جو تجارت کبھی ہلاک نہیں ہوگی لفظی معنی اردو والے ترجمہ کر لیتے جو تجارت کبھی ماند نہیں ہوگی لیکن اصلی معنی ہلاک نہیں ہوگی یہ بھی اوپر سے اشارہ ہے کیا مطلب اور علم والا ڈرتا ہے کون ہے علم والا جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب کی تلاوت میں سب کچھ آ گیا کتاب کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کی گہرائی میں اترتا ہے وہ ڈرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نماز قائم کرتا ہے اور اس کا کیا نکلتا ہے پھر نتیجہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے اعلانیہ دینے کی اعلانیہ دیتا ہے اور جہاں چپکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے چپکی چپکے دیتا رہتا ہے اور کیوں دیتا ہے اس یقین کے ساتھ دیتا ہے کہ جو میں دوں گا وہ اس کا بدل مجھے اس طرح ملے گا جس طرح میں کسی کو چیز بیچ رہا ہوں بیچ رہا ہوں تو بدل ملے گا اور بدل کیا ہے جنت ایسی تجارت کی امید کرتا ہے جو تجارت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی اس کے اللہ سے تجارت کر رہا ہے ضرور اس کو اس کے بدلے میں جنت مل کر رہے گی یہ دیکھیے آپ علم سے تعلق ہے یو وقفیہ علم والا ہے تو یہ تجارت کیوں کر رہا ہے اس لیے تجارت کر رہا ہے یرجو سے اس کا تعلق جڑے گا یرجو نہ امید کرتا ہے کیا امید کرتا ہے یو ہوں تاکہ پورا پورا دے اس ان کو حجورہ ہوں ان کے اجر ویزیدہم ہوں اور دے اللہ ویزیدہم ہوں اور زیادہ دے ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے انہو غفور شکور علم والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک بہت بخشتا ہے کیوں کئی مرتبہ شیطان اس کو بے بناتا ہے کہ تیری نمازیں کیا ہیں چون بر زمین ب سجدہ کردم زمین اردا برآمد برا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی جب کبھی سجدہ کرتا ہوں کہتا ہے زمین سے آواز آتی ہے وقت تو نے تو دکھلاوے کے سجدے سے مجھے بھی ناپاک کر دی ہے اب پھر شیطان اور بے وقوف بنائے گا تو ایسا بندہ کہے گا دفاع کرو جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو ایسی نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں شیطان بےوقوف بناتا ہے کہ دیکھ تیرے اندر تو ریاکاری ہے ضرور تجھے کچھ نہ کچھ خیال آ رہا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے سیٹ صاحب کہیں اور سخی صاحب کہیں بڑا نیک کہیں جب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے تو بہتر میں خرچ ہی نہ تو نہیں اگر اس کو علم ہے تو اللہ کی صفت سے واقفہ غفور کہ جو میرے سے نماز پڑھی جاتی ہے میں وہی پڑھوں گا جو غلطیاں رہیں گی وہ اللہ معاف کرے گا جس طرح میرے سے دیا جاتا ہے میں دیتا رہوں گا غلطی ہوگی اللہ معاف کرے گا اور پھر اس کو یہ یقین ہے کہ شکور اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے اس کے ہاں صرف بندے کی محبت اور اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ دے رہا ہے کتنا کم دے رہا ہے کتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے کتنی کم پڑھتا ہے وہ تو بڑی قدر کرنے والا ہے بندہ جیسا بھی کر سکے وہ اس کی قدر کرتا ہے سارا مسئلہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ مردوں کا نام ولز نئی کا من والحق کہاں سے علم ملے گا فرمایا یہ کتاب ہے علم دینے کے لیے بندوں کو ولزی الحین آئی اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی من الکتابی کتاب میں سے هو الحق وہی برحق ہے بس یہی ایک منبع علم ہے یہی مرکز علم ہے جو اس سے جڑے گا اس کو علم ملے گا مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے آگے ہے ان اللہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری پوری خبر رکھنے والا بصیر ان کو دیکھنے والا ہے یہ کتاب منبع علم ہے کس کو ملتی ہے یہ کتاب غور سے سنیے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الذین استفینا جن لوگوں کو ہم نے چنا من عبادنا اپنے بندوں میں سے دیکھیے کوئی بالکل بیکار قسم کی کمپنی ہو بوکس قسم کی کمپنی جس کو کوئی ملازم نہ ملتا ہو اس کے باوجود بھی وہ اپنے ملازم رکھنے کے لیے انٹرو لیتی ہے چھانٹتی ہے کیسا ملازم ہوگا تو اس کتاب کا وارث کس کو بنایا جائے گا اور اس کا علم کس کو دیا جائے گا ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو چنا اللہ اکبر جس کو جتنا علم نصیب ہو وہ سمجھے کہ میرے مالک نے مجھے چنا ہے ہیں چھانٹ کر کے لوگوں میں نکالا ایک بندے کو بھائی تجھے میں نے اپنی کتاب کا علم دینا ہے کتاب کا وارث بن گیا تو کیا وارث بننے سے بیڑا پار ہو گیا فرمایا نا اب آگے تین قسم کے لوگ ہوں گے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا کیا ظلم کرے گا اس کے پاس کتاب کا علم ہے مگر یہ کتاب کے تقاضوں پر نہیں چلے گا یہ کتاب کو پھیلانے کے بجائے کتاب کا بیپاری بن جائے گا اس کو بیچ کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گا یہ ظالم ہو گیا کتاب اس نے تو اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس کو چنا گیا تھا مگر یہ پھر یہاں سے واپس پہنچ گیا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ اور ان میں سے کچھ درمیانے ہیں جن کو کتاب کا علم ملا پورا پورا کتاب کا حق و ان سے نہیں ہوا لیکن درمیانی چال چلی نیکیاں بھی کی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی رہی توبہ بھی کرتے رہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں بہت ہی آگے نکل جانے والے ہیں اللَّهِ اللہ کے حکم سے مگر توفیق اللہ سے مانگنی ہے خود نہیں نکل سکتے کوئی کہ جی میرے پاس کتاب ہے تو میں نہیں نیکی گا اور کون کرے گا جاہل کرے گا نہیں توفیق اللہ سے مانگ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے نکل جانے والے ذالک الفضل الكبیر یہی تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس سے کیا بڑا فضل ہوگا کہ اللہ اپنی کتاب کا وارث بنائے جس کا وارث بنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس کے بعد پروردگار اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے تو اس فضل کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ فضل کہاں سمجھ میں آئے گا ہم کو جنات و عدن ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے یحلون فیہا پہنائے جائیں گے اس میں ان کو من من ذہب اصن پہنائے جائیں گے ان کو یہ مردوں کا سیگا ہے عورتوں کی باتیں پردہ چاہتی ہیں اور عورتوں کا نام بھی پردہ چاہتا ہے اس لیے عورتوں کو کیا کیا ملے گا جنت میں زیادہ قرآن پاک میں تذکرہ نہیں کیا گیا البتہ اس موقع پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کیا زیور پہننا عورت کا کام ہے ریشم کے کپڑے پہننا عورت کا کام ہے جب یہ مردوں کو ملے ریشم کے کپڑے اور مردوں کو ملے جنتی سونے اور جنتی موتیوں کے زیور اس کے ہار ملے اس کے کنگن ملے تو عورتوں کو کیا ملے گا خود بخود سوچ لو ان کا کیا مقام ہو کیا مرتبہ ہوگا جنات و عدن ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے یحلون فیہا پہنایا جائے گا ان کو اس میں جمع اور اسورتن کی جمع سوار سوار کی جمع اصاویر کنگن پہنائے جائیں گے من سونے کے اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے ولباسهم اور اس میں ان کا لباس ہوگا ریشم کا یہ مردوں کو کہا تو عورتوں کا کیا مقام ہوگا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو ان کی زیادہ دلچسپی کی چیزیں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا وہ خود ہی اس پر قیاس کر لیں وقالوا الحمد اذهب عنا الحزن اور جب پہنچیں گے جنت میں تو جنتی سب سے پہلے کیا کہیں گے قالو وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی اللہ تیرا شکر اللہ اذهب عنا الحزن جس نے دور کر دیا ہم سے ہر قسم کے غم کو کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں جنت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ان ربنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا تھا شکور اور بہت قدر کرنے والا جنت میں پہنچ کر وہ حقیقت کھلی کہ کتنی ہم نے غلطیاں کی تھیں کتنے گناہ کیے تھے سب معاف نمازیں پڑھتے رہے نمازوں کے نام کی ٹکریں مارتے رہے سب معاف خیرات کرتے رہے خیرات کیا خیرات کے نام کے ڈرامے کرتے رہے لیکن تڑپ تھی دل کے اندر اس لیے غفور سب معاف شکور بہت قدر کرنے والا ہے کام چھوٹا کیا اس نے کتنی قدر کی ہم کیا ہمارے کام کیا ہم کیا ہماری نیکیاں کیا لیکن اس نے کتنی قدر کیا ہاں الذي اللہ دار المقامہ جس نے اتارا ہم کو رہنے کی جگہ میں مقامہ مصدر ہے قیام کرنا جس نے اتارا ہم کو جو جس نے پہنچایا ہم کو قیام کرنے کے گھر میں من فضل ہی اپنے فضل سے اپنے کرم سے لا یمسنا سنا نصب اور کس گھر میں پہنچے فرمایا اس گھر میں پہنچے لا یمسنا نہیں چھوتی ہے ہم کو اس گھر کے اندر نصب کسی قسم کی تھکاوٹ تھکاوٹ آدمی کو تب ہوتی ہے جب کام کرتا ہے جنت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہی نہیں ولا یمسنا مت لغوب اور نہیں ٹچ کرتی ہے ہم کو اس میں کسی قسم کی نصب کے معنی بھی تھکاوٹ اور لغوب کے معنی بھی تھکاوٹ البتہ نصب ذرا زیادہ تھکاوٹ اور لغوب اس سے کم درجے کی تھکاوٹ تو آدمی کام کرے مشقت کرے تھک جائے تو یہ نصب ہے اور کوئی کام نہیں کر رہے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا کام کیا کیا کوئی کام شام نہیں کیا یہ لغوب نہ وہاں پر نصب ہے نہ وہاں پر لغوب ہے اب نصب کا ترجمہ پریشانی کر لیتے ہیں اور لوگوں کا معنی تھکاوٹ لا یمسنا فیا نصب نہیں چھوتی ہے ہم کو اس میں کوئی پریشانی ولا یمسنا لغوب اور نہیں چھوتی ہے ہم کو اس میں کسی قسم کی تھکاوٹ والذین کفروا لهم نار جہنم اس کے مقابلے میں علم کا مرکز تھا کتاب جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی اور جو روشنی میں نہیں آئے کیونکہ مختلف انسانوں کے کلر تھے اور اندر سے بھی مختلف کلر تھے کچھ اندر کے کالے کچھ اندر کے گورے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا علیہم فیموت اوہ او لا لایوق علیہم فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف تاکہ وہ مر جائیں مطلب ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا قضا علیہ موت ان کو وہاں پر موت بھی نہیں دی جائے گی ان کو وہاں موت نہیں نصیب ہوگی کہ جس کے سبب وہ مر جائیں موت بھی نہیں نصیب ولا يخفف عنهم اور نہیں کم کہ ہلکا کیا جائے گا ان سے من عذاب ہی ہے جہنم کے عذاب کو كذلك نجزي كل کلا کفور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر ایک ناشکرے کو وهم يسترخون فيها سرخن مانا ہم نے پیچھے پڑھا کسی کو چلانا کہ میری مدد کر وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ نہ تم مجھے چلانے والے فریاد کرنے والے وہ ہم یس اور وہ جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے گدے کی طرح آوازیں نکل رہی ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال کو ہم کو نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے غیر الذی کننا نعمل ان عملوں کے علاوہ جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے ہم پڑھ چکے یہ تمنا سب سے پہلے کب کریں گے مرتے وقت میں دوبارہ کب کریں گے کل پڑا سوریہ سجدہ میں محشر کے میدان میں اور تیسری مرتبہ کہاں کی جا کر کے جہنم میں اور اسی کو کہا تھا سورہ حجر میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین خدا کے نافرمان اور اس کے منکر بھی بسا اوقات تمنا کریں گے کاش کہ وہ بھی اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے نکار یہاں سے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو دنیا میں اس عمل کے علاوہ جو کرتے تھے دنیا میں گندے کام کرتے تھے آپ بالکل نیک کریں گے جواب اولم نعمرکم ما ماں فیہ من تذکر کہ ہم نے ان کو عمر نہیں دی تھی ما یہ اتنی عمر کے جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا من تذکر جس نے نصیحت حاصل کی مطلب جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا جو آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہو جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا وہ اس میں کر سکتا تھا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا فجاکم النذیر اور تمہارے پاس آئے تھے تم کو آگاہ کرنے والے ڈانے والے جی ہاں آئے تھے فذوقوا تو چکھو نا فمال من نصیر تو نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا اتنی لمبی عمر تم کو دی کسی کو ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال سو سال اور کسی کو اس سے بھی زیادہ اتنی لمبی عمر تک تم کو سمجھایا جاتا رہا تو تم نہیں سمجھے اس کے لیے تو ایک لمحہ کافی تھا کہ تم توبہ کرتے سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے اور بس ایمان قبول کرتے ہی بیڑا پار ہو جاتا سارے گناہ معاف ہو جاتے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بھاتی علیم بذات الصدور یہ آخرت کے جو حالات بتائے گئے ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے جنت میں ہو رہا ہے جہنم میں ہو رہا ہے فرمایا میں عالم الغیب ہوں چھپی ہوئی باتوں کو میں ہی جانتا ہوں اس لیے میں نے تم کو بتائے ہیں ان اللہ عالم الغیب عالم غیب السماوات بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو ون اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو الذی جعلکم خلائف فی الارض وہ نہیں جانے کا وہی تو ہے جس نے جعلکم تم کو بنایا خلائف فی الارض زمین میں جانشین ایک مرا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو گیا دوسرا مرا تیسرا نکر دادا کی جگہ تمہارا دادا اور دادا کی جگہ تمہارا باپ اور اب باپ مرا اس کی جگہ تم جانشین بنے فمن کفر فعلیہ کفر تو جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا انکار اسی پر پڑتا ہے جس نے کفر کیا اس کا نتیجہ اسی نے بھگتنا ہے ولا قفروحم اندر رب عند مختہ الا عزید ولا فرین کف روحم الا خسارا جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا دین کو نہیں مانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا قرآن کو نہیں مانا اس نہ ماننے سے ان کو کیا ملا کہا دو چیزیں ملی ایک تو اللہ کا غصہ ملا اللہ کی ناراضگی ملی اور دوسرا ان کو نقصان اٹھانا ملا خسارہ ملا کیا بڑے دو انعام ملے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور نہیں زیادہ کرتا ہے نافرمانوں کو انکار کرنے والوں کو منکروں کو کفرہم ان کا کفر عند ربیہم ان کے رب کے پاس الا مقتا مگر ناراضگی پروردگار ان سے ناراض ہوتا ہے ان پر غصہ ہوتا ہے بلا یزید الکافرین کفرہم اور نہیں بڑھاتا ہے کافروں کو ان کا کفر الا خسارہ مگر نقصان کے اعتبار سے نقصان زیادہ ہوتا ہے قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات آخرت کا یہ منظر دکھایا کوئی غیر اللہ کام نہیں آیا پروردگار کے سوا کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ رہا ہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے پھر سنو اللہ رائی تم دنیا میں غور کرو سوچو تم آ فرمائیے کیا تم نے غور کیا شراکم اپنے ان شریکوں پر جن کو تم نے اللہ کا شریک سمجھا ہوا تھا اور اللہ کے بھرے کہ اللہ تو بڑی طاقت ہے اس سے کم تر درجے میں اللہ دین تدرونا پکارتے تھے تم ان کو من دون اللہ اللہ کے ورے کہ اللہ بڑی طاقت ہے مگر اس سے چھوٹے چھوٹے کچھ یہ بھی ہیں ان کو بھی پکارتے تھے ارونی مجھے دکھاؤ ذرا مجھے اخبرونی خبر دو مجھے مجھے دکھاؤ ماذا خلقو من الارض کیا کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے دنیا میں تمہیں اللہ کا تعارف کرایا گیا آسمانوں کا پیدا کرنے والا زمین کا پیدا کرنے والا انہوں نے کیا پیدا کیا ماذا خلقو من الارض کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں مطلب اللہ نے مشرق کے حصے کو پیدا کیا انہوں نے مغرب کو کر دیا ہو اللہ نے شمال پیدا کیا انہوں نے جنوب پیدا کر دیا ہو اللہ نے خشکی بنائی انہوں نے تری بنا دی ہو بولو کیا کیا پیدا کیا ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ دنیا بھر کے مشرق کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلانے بابا نے فلانا علاقہ پیدا کیا فلانی ماتا نے فلانا علاقہ پیدا کیا کبھی نہیں کہیں گے کہ کس نے کیا پیدا کیا کہیں گے نہیں جی پیدا تو اوپر والا ہی کرتا ہے ارونی دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں عملہ ہم شرکن فی السماوات یا ان کے لیے حصے داری ہے آسمان میں پارٹنرشپ ہے کچھ آسمان میں آسمان میں انہوں نے کیا پیدا کیا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان مشرقی مغربی دائیں بائیں کوئی ان کا حصے ہیں اماتی نہ ہوں کتاب دونوں نہیں کیا کچھ پیدا نہیں کیا ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے پھر کیوں ان کو روا اور مشکل کشا مانتے ہو اور اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے آسمان کی طرف سے کتاب آئی کہ مجھے مت پکارو بلکہ ان ان کو پکارو یہ تمہارا بیڑا پار کریں گے ہم ہی نہ ہوں کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی ہم ہی نہ ہوں کیا دی تھی ہم نے ان کو کتاب ان کوئی کتاب فہم علا آلہ بھائی من ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل پر ہیں قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں خدایا اگر ہم نے شرک کیا اس لیے کیا کہ کتاب تو تو نہیں دی تھی اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں میرے ساتھ اوروں کو بھی پکارو آپ کہہ سکتے ہو کہ عیسائی تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو نے ہم کو کتاب دی تھی اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور بیٹا ہی نہیں بلکہ اس کی خدائی میں شریک ہے بلکہ خدا ایک ہے ہی نہیں تین خدا ہیں اور تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو اور ہیں تو یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا لیکن ان کی یہ حجت نہیں چلے گی اس لیے کہ اسی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات بھی لکھے ہوئے ہیں جن کو پڑھ کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا جس کو بھوک لگے وہ خدا جو دوڑ کر کے انجیر کے پاس جائے اور وہاں جا کر کے پتا چلے کہ موسمی نہیں اتنا بھولا بھالا خدا وہ خدا ہو سکتا ہے نوز باللہ یہ پروردگار کی قدرت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ان کے ہاں باقی رکھا ابھی تک اور وہ کتاب جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تھا اور لاکھ کوششوں کے باوجود مٹانے کے باوجود آج بھی وہ تعارف موجود ہے قیامت کے دن وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا فرمایا کچھ نہیں کوئی دلیل نہیں دیتے اصل بات کیا ہے جو ان کے مذہب کے پیشوا بنتے ہیں بس وہ ان کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور وہ دھوکہ دینے کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں بیڑا پار کرے گا اور ان کی طرف سے کہانیاں سناتے ہیں انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایک تھا کروڑ کا مریض اتنے سالوں سے بیمار تھا بس ایک مرتبہ ماتھا ٹیکا ساری بیماریاں ختم دوسرے کے لیے کہانی گھڑتے ہیں جناب شادی کو ہو گئے تھے تیس سال آج تک بچہ نہیں ہوا جیسا ماتھا رگڑا سب بچے عطا ہو گئے صبح یہ کیا کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کہانیاں گھڑتے ہیں اور کیا دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور ہم کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے بل عید الظالمون بلکہ نہیں ہے ضرور بے ضرور ظالم لوگ بعضهم بعضا نہیں وعدہ کرتے ہیں ظالم لوگ ایک دوسرے سے الا غرورا مگر دھوکہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں دھوکہ ہوتا کچھ نہیں اور میں کہہ چکا کہ ہزاروں کو ایسا کہتے ہیں مگر کوئی ایک ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں اور جو ہزاروں نہیں ٹھیک ہوتے ہزار میں سے نو سو ننانوے چاہے مر جائیں کتنے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائیں کتنے واپس جاتے ہوئے مر جائیں اور کتنے وہاں کے کنفیوژن کیا کہتے ہیں یعنی برے ماحول سے متاثر ہو کر کے ان وہاں کی بیماریوں سے مر جائیں ان کو کوئی نہیں یاد رکھے گا یاد کس کو رکھیں گے ایک بندہ آیا تھا جی چلو لاکھ میں سے ایک تھا مگر اس کے سر کا درد کیوں ٹھیک ہوا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو راز تھا استغفر اللہ وہ تو کہیں پر بھی جائیں گے جہاں لاکھ بندے تو ایک آدمی تو ان میں سے قدرتی طور پر ٹھیک ہو ہی جائے گا ان یعد الظالمون بلکہ نہیں وعدہ کرتے ہیں یہ ظالم بعض ان میں سے بعض بعض سے کون ہیں جو مذہب کے پیشوا جن کا کام ہی یہی پیسے بٹورنا ان چیزوں کو بیان کر کر کے اپنے تندور کو پالنا اور تندور کو بھرنا یہ وعدہ کرتے ہیں اور کن سے کرتے ہیں وہ جو ان پر چڑھاتے رہتے ہیں اللہ غرورا مگر دھوکہ دے دینے کے لیے ان اللہ السماوات والارض ان تزولا اوپر ایک دلیل تھی آسمان کس نے بنایا جواب تھا اللہ نے زمین کس نے بنائی اللہ نے چلو پورا نہ بنایا ہو تو جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کوئی حصہ بنا لیا ہو جواب ملا کہ حصہ بھی کوئی نہیں بنایا فرمایا بنایا اللہ نے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرنا چاہے زمین پر زلزلہ لانا چاہے کون اس کو روکے گا اور زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کرنا چاہے کون روکے گا ذرا بتاؤ ان اللہ یمسک السماوات بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے آسمانوں کو تھامتا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو تھامتا ہے ان تزولا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں جس مقام پر پروردگار نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اس مدار سے ہٹیں اور زمین سورج پر گرے اور سورج زمین پر اور چاند ستاروں پر اور یوں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے اگر اللہ تعالی نہ روکے اور ان کو اپنے ٹھکانے پر نہ رکھے بلا انزالتا قسم بخدا اگر وہ ٹل جائیں ان امسکہما من احد من بعدی تو نہیں ہے کوئی بھی ام سکا جو روکے ان دونوں کو ان امسکا نہیں روکے گا ہما ان دونوں کو کوئی من من احد کوئی بھی من بعدی اس کے بعد نہ کوئی پیدا کر سکتا نہ پیدا کرنے میں کسی کی پارٹنرشپ ہے اور اگر یہ ہل جائیں اور تباہ و برباد ہونے لگے اپنے مقام سے ہل جائیں تو کوئی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے ان کان علیما غفورا تو پھر وہ اتنی بڑی طاقت کا مالک پیدا اس نے کیا اور تھاما ہوا اس نے ہے نظام کائنات کا وہ چلا رہا ہے اور دوسرے جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو بھی اس کے مقابلے میں پکار رہے ہیں تو وہ پروردگار پھر دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے انسانوں کو دنیا سے مٹا کیوں نہیں دیتا ان نہ وہ علیم بے شک وہ بہت برداشت کرنے والا ہے ڈیل دیتا ہے موقع دیتا ہے اور موقع دیتا ہے غفوراً بہت بخشنے والا ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے بِاللَّهِ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ ہی مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ مکہ والوں کو ان کا ایک وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے اور یہ اس سے پہلے دو مقام پر گزر چکا مضمون کیا وہ جب یہودیوں کو دیکھتے تھے عیسائیوں کو دیکھتے تھے تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ پیمبر ان کے بیچ میں آئے اگر ہمارے بیچ میں آئے ہوتے تو ہم ان سے ہزار گنا بہتر ہدایت یافتہ ہوتے کیوں ہمارے پاس قدرتی صلاحیتیں ہیں فطری صلاحیتیں ہیں ہم لوگ مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں ہم وعدے کے سچے لوگ ہیں بات کے پکے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے اور ہمارا حافظہ مضبوط ہے ہم بہادر قسم کے لوگ ہیں ہمارے اندر غلامانہ قسم کی گھٹیا دکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم پاک ہیں اس لیے اگر ہم کو کتاب ملی ہوتی ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یہ بات وہ عموماً آپس میں کرتے تھے آپ کہیں گے پھر مانا کیوں نہیں انہوں نے یہ یوں ہی سمجھو جس طرح بہت ساری جگہوں پر آپ کو لوگ کہتے ہوئے ملیں گے اگر یہ مدرسہ ہمارے علاقے میں ہوتا نا پھر آپ دیکھتے کیا شان ہوتی اس کی ہمارے لوگ بڑی ذہین ہیں وہ ایسا کرتے اور ایسا کرتے اور آپ وہاں پہنچ جائیے تو پھر نہ ایسا کرتے نہ ویسا کرتے وہ پھر وہی ہو گئے وہ اب اور انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی جہد ایمان اپنی قسموں کو پکا کر کر کے کیا قسمیں کھائی تھیں لائن جا اہم نذیر اگر آئے گا ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا لئے تو وہ ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے احدا زیادہ ہدایت پانے والے من احد الامم ایک ایک امت سے مطلب ہر کسی جماعت سے سب سے زیادہ وہی ہدایت یافتہ ہوں گے یہ قسمیں کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے کیوں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے اس لیے کہ ہماری ذاتی صلاحیتیں ہیں اور اس سے دنیا میں کسی کو انکار نہیں کہ عرب کے لوگوں کی ذاتی صلاحیت دوسرے تمام دنیا سے زیادہ تھی سب سے بڑی بات جو انسان کے اندر غلامانہ قسم کی گھٹیا صفتیں آتی ہیں جو کسی کا غلام رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اندر کی بیماریاں لگ جاتی ہیں چاپلوسانہ مزاج بنتا ہے جی حضور یہ مزاج بنتا ہے آدمی بسا اوقات دیکھ رہا ہے کہ باہر روشنی ہے لیکن وہ کہہ دیتا ہے دوسروں نے کہا اندھیرا ہو جہاں جی جی اندھیرا کیوں اس کو عادت ہو گئی ہوتی ہے یہ اثر کرنے کی تو یہ دنیا بھر کے اندر تمام انسانوں کو یہ روگ لگے ہوئے تھے ایرانیوں کو یہ روگ تھا رومیوں کو یہ روگ تھا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ روگ تھا اگر نہیں تھا تو عرب کے لوگوں کو نہیں تھا وجہ کیا اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی دور میں وہ کسی کے غلام نہیں رہے تھے بالکل آزاد آزاد مزاج بس ان کی اپنے وہ چھوٹی چھوٹی ہر گھر کی ایک اپنی حکومت ہے ہر گھر کا بندہ بادشاہ آزاد خیال کوئی ان میں یہ کمزوری نہیں اس کے علاوہ جو صفات تھی وہ اپنی جگہ اور دوسرے جو بھی کوئی بڑی بڑی تہذیبیں ہوتی ہیں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ان تہذیبوں میں ڈھل جاتا ہے ان تہذیبوں کے نقوش اس کے اوپر چھا جاتے ہیں نہیں چاہتا ہے وہ انسان ابھی ایک آدمی کا انٹرو چھپا وہ بڑے افسر تھے کسی بڑے افسر کے پاس انٹرو دینے کے لیے گیا دونوں حیدرآبادی ایک جس کے پاس انٹرو دینے گیا وہ غیر ایمان والا تھا یہ جو دینے کے لیے گیا یہ ایمان والا تھا تو یہ شیروانی لگا کر تو ٹوپی لگا کر کے گیا انٹرویو دینے کے لیے تو اس نے پوچھا مولوی صاحب آپ کیسے آئے تو انہوں نے کہا میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا انٹرویو دینے کے لیے آپ دیکھ دے رہے ہو یہ طریقہ ہوتا ہے انٹرویو دینے کا ایسے ہی آتے ہیں اس نے کہا دیکھیے آپ بھی حیدرآباد میں پیدا ہوئے میں نے خاص طور سے اسی لیے یہ لباس لگایا تو آپ کا بھی ایک قومی لباس ہوتا تھا آپ کی دھوتی ہوتی تھی آپ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا تھا آپ کو اس سے کیوں نفرت ہو گئی میرا بھی ایک اپنا طریقہ ہے میں یہ کیوں چھوڑوں تو وقتی طور پر وہ غصہ ہوا لیکن تھوڑی دیر اس نے سوچا اس نے کہا بات تو صحیح ہے ہمیں کیا ضرورت ہے سات سمندر پار کے ان گوروں کی پینٹڑی لگانے کی ہماری کوئی اپنی تہذیب ہمارا کوئی اپنا کلچر بھی تو ہے لیکن ہم نے یہ اپنایا کیوں کا پتہ ہی نہیں چلا بس کیسے آ بس پھنس گئے اس مصیبت میں تو غلامانہ سوچ کی وجہ سے انسانوں پر دوسری تہذیبوں کے رنگ چڑھتے ہیں پھر وہ اپنی سوچ پر عمل ہی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو احساس کمتری کم تری میں رکھتا ہے تو پھر ایسا آدمی جدھر جاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے گنگا گیا گنگا رام جمنا گیا جمنا داس جیسا ماحول میں گیا ویسی بولی بولنے لگتا ہے ویسے ماحول میں گھسنے لگ جاتا ہے اور عرب کے لوگ چونکہ ان کے ذہن آزاد تھے چھوٹا سا ان کے پاس علاقہ تھوڑے سے ان کے قبائل لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بولنے والے ساری دنیا گونگی جہاں دنیا میں جاتے اپنی زبان بولتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی سیکھیں گے اور پھر ان کی ہاں ہاں ملائیں گے نہ جو وہاں آئے وہ ہماری سیکھے اور ہم جہاں جائیں اپنی بولیں اور وہ خود ترجمان تلاش کریں ہم محتاج نہیں ہیں اس کے یہ وہ چیزیں ان کے پاس تھی جو دوسروں کے پاس نہیں تھی اسی وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم کو پیمبر ملا ہوتا تو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لیکن ہائے ہوا کیا فلم اہم نذیر جب آیا ان کے پاس آگاہ کرنے والا ما زیادہ ہوں اللہ تو اس کے آنے سے نہیں ان کو کچھ زیادہ ملا سوائے نفرت کے اور ان کے آنے نے ان کو نفرت میں اور بڑھا دیا استقبار اور تکبر میں اور بڑھا دیا فی الارض زمین میں وہ مکرت تک اور بری بری تدبیروں نے ان کو زیادہ بڑھا دیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا کیوں ہے نفرت وہ اگلی صورت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے باپ دادا کی تکلیف اور قوم کی وہ زد بڑے پن ہونے کی زد ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ اگر مان لیں گے تو ہم نے تو روم اور ایران کو نہیں مانا اگر ان کو مانیں گے ایک امیر کے پیچھے لگنا پڑے گا پھر ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے یہ نفرت یہ ضد تکبر اسی میں اضافہ ہو گیا وہ مت یہ اور بری تدبیروں میں اضافہ ہوا یہ ان کو بڑا تانا ہے کہ یہ گھٹیا قسم کی حرکتیں تو تم کبھی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے لیکن میرے محبوب تشریف لائے تو تم نے یمکر یمکر بک الذین کفروا یمکرون و اللہ اس کی طرف اشارہ پھر کلین کیسی گھٹیا گھٹیا پلان بنانے شروع کیے اس دین کو مٹانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ آخری تصویر کیا ہوئی کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو گرفتار کر دو یا ان کو ملک بدر کر دو یہ تدبیریں تو تم نہیں کرتے تھے بنا یا سید اللہ علی اور سنو یہ بری تدبیریں نہیں گھیرتی ہیں کسی کو مگر تدبیر کرنے والے کو جو تدبیریں کرتا ہے وہ تدبیروں میں پھنستا ہے تین یا چار آدمیوں کے نام لیے جاتے ہیں ان چار کو چھوڑ کر کے جتنے دار الندوہ میں موجود تھے اور وہ تدبیر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر کہ ان کو گرفتار کیا جائے ان کو قید کیا جائے ان کو ملک بدر کیا جائے یا آخر میں یہ کہ ان کو قتل کیا جائے اور سب نے کہا بالکل ٹھیک ان کو قتل کیا جائے جس جس نے اس پر جے کہا سب کے سب بدر کے کنویں میں گرے فارسی والے کہتے ہیں کنواں کھودنے والا آخر اپنے کنویں میں گرتا ہے قرآن پاک نے کہا بری تدبیریں نہیں گھیرتی ہیں مگر تدبیر کرنے والے کو کیسا ان کو گھیرا صرف ڈیڑھ سال کے بعد سب اپنی تدبیر میں پھنسے تین یا چار آدمیوں کو چھوڑ کر کے اور ان کے اندر ایمان کی چنگاری تھی اللہ نے ان کو پھر ایمان بھی نصیب کیا فہل الْأَوَّلِينَ اے مکہ والو اب کس کا انتظار ہے فہل ينظرون تو یہ نہیں انتظار کرتے ہیں اللہ سنت الاولین مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا اور پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بھی انبیاء کرام کی مخالفت کرتے تھے اور یہی تدبیریں کرتے تھے آخر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا تھا تجد لسنت اللہ تبدیلا تو نہیں پائے گا ہرگز اللہ کے طریقے میں بدلاؤ اگر اسی کا انتظار ہے تو آ جائے گا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے طریقے میں تو تبدیلی نہیں پائے گا ولن تجد سنت اللہ تحویلا اور تو اللہ کے طریقے کو بدلنا نہیں پائے گا تحویل اور تبدیل اب ہماری زبان بیچاری مختصر تھی اس کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ دونوں کو الگ الگ بیان کرے تبدیل کس کو کہتے ہیں تبدیل تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا طریقہ تھا کہ موسا علیہ السلام کی مخالفت کی چرونی ان کا بیڑا غرق نو علیہ السلام کی مخالفت کی اس دور کے کافروں ان کا بیڑا غرق لوت علیہ السلام کی مخالفت کی ان کا بیڑا غرق تو آج تب تو ایسا ہوتا تھا لیکن اب لوگ اسی طرح کریں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو بلکہ کوئی اور معاملہ ہو یہ تو ہوگی تبدیل کہ یہ دشمنی کرتے رہیں میرے نبی کو ستاتے رہیں مگر ان کو نہ پوچھا جائے یہ ہو گئی تبدیل اور تحویل کیا ہو گئی کہ چلو یہاں عذاب نہ آئے دوسری جگہ عذاب آ جائے ایک یہاں سے عذاب کو ہٹائیں کسی دوسرے کو دے دیں یہ ہوگی تحویل کہ بیمار کرنا تھا زید کو اور اس نے اپنا نام ہی بدل دیا بہت سارے لوگ نام بدلاتے رہتے ہیں نا کہ نام بھاری پڑ گیا ہے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ اب رکھ دو الرحیم کیوں بیمار ہوتا ہے یہ تو اب جب بیماری آئے گی تو وہ تلاش کرے گی عبداللہ کو یہ ہوگا عبد الرحیم تو بیماری کسی اور کو لگ جائے گی بے وقوفانہ سوچ ہے کیا نوز باللہ اللہ کے نظام میں وہ بیماری کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کسی اور کو جا کے لگ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوگی تبدیلی وہ تحویل اور وہ ہوگی تبدیل ورن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو ہر کسی نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں تبدیلی ورن تجد لسنت اللہ تحویلا اور تو ہر چیز نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں بدلنا اولم یسیرو فی الارض طریقہ تھا کہ اللہ کا کیا گھومے پھرے نہیں زمین میں فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم تو پھر وہ دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وہ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ تو ان سے زیادہ سخت تھے طاقت کے اعتبار سے کیا قوم عاد اور قوم سمود جیسی طاقت تمہارے پاس ہے گھومے پھرے نہیں دنیا میں دیکھے نہیں حالات کیا انجام نکلا تھا ان کا وَمَا كَانَ اللَّهُ علیہ مِنْ شَيْءٍ اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی چیز عاجز کر دے بے بس کر دے کہ اللہ عذاب دینا چاہتا ہے مگر وہ چیز اللہ کے قبضے سے باہر چلی جائے یہ عاجز ہونے کا معنی بھی یہاں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا مطلب ایک آدمی کو سزا دینے کا فیصلہ ہو گیا مگر بندہ بڑا چلا تھا جب بھی فرشتہ آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے قبضے بھی نہیں آتا وہ بھاگ ہی گیا نظر ہی نہیں آتا ملتا ہی نہیں چھپ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آجز کرنا اللہ کو کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی اس سے جان بچا نہیں سکتا کوئی طاقت سے اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا اللہ اکبر زمین میں پھر سماوات نہ آسمان میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ولا فی الارض نہ زمین میں اس کو کوئی چیز عاجز کر سکتی انه کان علیما اس لیے سزا دینے کے لیے دو طاقتوں کی ضرورت ہے ایک علم کی دوسرے قدرت کی نہیں سمجھے علم نہ ہو تو آپ کتنے سالوں سے تلاش کر رہے ہیں کہ ملا جی کہاں گئے وہ مل ہی نہیں رہا ہے یار کہاں گیا ملا جی علم ہی نہیں ہے بڑے علم کے دعوے دار تھے کہتے تھے ہم اوپر سے نیچے زمین کے تنکے گنتے ہیں مگر ملا جی نہیں مل رہا ہے وہ کہاں چلا گیا علم کی کمزوری اور پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن فلاں جگہ چھپا ہوا ہے مگر وہاں پہنچ نہیں سکتا یہ طاقت کی کمزوری اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہے کون اس سے بچ سکتا ہے ان نوکار علیمن قدیرہ بے شک وہ علم والا بھی ہے اور وہ قدرت والا بھی ہے یہ جو آیت کے آخر میں الفاظ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں صرف آدمی اسی پر غور کر لیں تو یہ کہنے کے لیے مجبور ہوگا کہ ہمارے مالک ہی کا کلام کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے لیکن کیسے مناسب الفاظ لائے جاتے ہیں بولو الناس بما صابو سوال یہ ہے اگر اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے تو کیوں نہیں سزا دیتا ہے ظالموں کو اور میں اس لیے سزا نہیں دیتا ہوں کہ اگر اس طرح سزا دینے کا فیصلہ کروں تو یہ دنیا ویران خانہ بن جائے گی اور اب اس کو ویران خانہ نہیں بنانا کیوں ویران خانہ بنے گی اس لیے کہ یہ چاند یہ سورج یہ ستارے اور یہ دنیا کے جانور کس کے لیے پیدا ہوئے انسانوں کے لیے اور جب انسان نہیں رہیں گے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے پھر یہ دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی اور وہ وقت بھی آنے والا ہے ولو یاخذ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا بھی ماقسب ہوں ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں ما ترک کالا ظاہری نہیں چھوڑے گا وہ زمین کی پشت کے اوپر من دابہ کسی زندہ چیز کو ولیکن یواخرہم لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسانوں کو اجل مسمع ایک متعین مدت تک کے لیے ڈھیل ڈھیل دیتا رہتا ہے یہ ویران خانہ اس نے ابھی بنانا نہیں فیضا جا جَلُهُمْ تو جب ان کی مقرر کی ہوئی مدت آ جائے گی فَإِنَّ اللہ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اب دیکھیے یہاں دیکھنے کا کیا مقوم ہے جب وقت آ جائے گا وقت آ گیا عذاب دینے کا وقت آ گیا سزا دینے کا تو وہی بات ہی جی نام بدل دو اب نام بدل دیا سزا کا فیصلہ ہوا تھا ایک بندے کا وہ بندہ ہی نہیں ملتا کہاں گیا اس کی جگہ دوسرا بندہ ملا لیکن جو شکل و صورت بتائی تھی وہ تو شکل ہے نہیں اس کی اب کس کو سزا دیں عباد ہی بصیرا وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کون کہاں رہ رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک لمحے کے لیے اس سے کوئی غائب ہو سکتا ہے کائنات کا ایک ذرہ اس سے غائب نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں تو کون اس کی سزا سے بچ سکتا ہے سورت یاسین مکیہ وہی سلا وَسَمَانُونَ آیا سورة یاسین شروع ہو گئی اور سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں تراسی آیتیں ہیں وَخَمْسُ سو اور پانچ رکوع ہیں اور یہ یقین شاید آپ کو بھی زبان یاد ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ایک روایت کا خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کو قرآن کریم میں سے کم سے کم سورہ یاسین تو یاد ہو اگر کچھ نہ یاد ہو تو سورہ یاسین تو یاد کر لے اتنا تو یاد ہو اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے کوئی قرآن پاک کا دل کون ہے کہا سورہ یاسین ہے مظہری نے اس کو نقل کیا اور ایک روایت میں سورہ یاسین اگر مردے کے پاس پڑی جاتی ہے تو پروردگار اس کی جان نکلنے میں اس کو آسانی فراہم کرتا ہے اور ایک روایت جو آدمی اپنی حاجت کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اور پھر اپنے مالک سے دعا کرتا ہے تو پروردگار ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے تمام دن کے کاموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اتنی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی آخر اس میں بیان کیا کیا گیا ہے جو مضمون گزشتہ سورت سے اٹھایا گیا تھا کہ تم کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ضرور مانتے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے ورنہ وہاں بھی بتایا گیا کہ ڈرانے والے آ چکے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور لے کر بھی زبردست روشنی آئے ہیں قرآن کریم لے کر آئے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانوں کو اتنی بڑی نعمت ملے گی یہ آپ کے صدقے میں ملی ہے اور گزشتہ صورت کے آخر میں تھا کہ انسان اپنی تدبیر میں خود پھنستا ہے اس صورت کے اندر اس مضمون کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے گا یہ تو دونوں صورتوں کا جوڑ جڑا ان میں آپس میں ربط کیا ہے اس کے فوراً بعد اس کو کیوں رکھا گیا جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے آپ کا ضمیر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں سور فاتر کے بعد سورہ یاسین ہی ہونی چاہیے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی لیکن مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے ہر قسم کی حاجت پوری ہوتی ہے آخر سورہ یاسین میں ایسا کیا مضمون ہے زبردست مضمون ہے پہلا ایک رکو بطور تمہید ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا اور آخرت کا بھی تعارف فرمایا اور انسانوں میں ماننے والے کیسے انسان ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے کیسے انسان ہوتے ہیں ان کو بتایا اور دوسرے رکوع میں پانچ رکوع ہیں دوسرے رکوع کے اندر گزشتہ تاریخ کا ایک واقعہ سنایا کہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ مکہ والے کر رہے ہیں ہر دور کے اندر نافرمان ایسا ہی کرتے رہے یہ کوئی نئی بات نہیں اور تیسرے رکوع سے اس کی توحید کے کائنات میں پھیلے ہوئے ثبوت پیش کیے گئے درائل پیش کیے گئے اور چوتھے رکوع میں آخرت کا تعارف کراتے ہوئے جنت اور جہنم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جنت اور میرے سامنے جہنم اور پانچویں رکوع کے اندر پروردگار نے پھر اپنی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر جنت اور جہنم کا تعارف کرایا اور پھر اپنی قدرت بتائی اور آخر میں یہ احساس دلایا کہ اس مالک کے پاس تم کو جانا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر کے ان کے حساب لینے کی قدرت رکھتا ہے مردے کے پاس جب انسان سناتا ہے یہ تو جس انسان کو کمزور سا بھی ایمان ہو اور وہ تھوڑا سا قرآن کریم سمجھنے کا ذوق رکھتا ہو تو اس کی پوری توجہ ادھری ہو جاتی ہے پھر موت کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی ہے اور پھر ایسے وقت کے اندر جب اس کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں توبہ کی توفیق بھی ہو سکتی ہے اس لیے سورہ یاسین سنائی جا رہی ہے اور ایسے وقت میں جب اس کا دھیان پورا اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کی مہربانیوں کی طرف اور اس کی بخشش کی طرف تو اس کو اور زیادہ اپنے مالک کے در کی امید ہو جاتی ہے اور جب اس در کی امید ہوتی ہے تو پھر اس کو موت کی سختی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں لیکن اس پر خوب تفسیر والوں نے لکھا کہ یہ دو ہی حروف آئے ہیں حروف مقطعات اس میں کیا اشارہ ہے ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں تو وہ تو فوراً کہے گا یہ صفاتی نام ہے چنانچہ یا سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے سین سے مراد یہ صفت ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ آگے جو بات بتائے گی ان کلامین المرسلین اس کا مطلب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تو کیسے وہ کہتا ہے یا سین یہ دو لفظ ہیں تو اصل میں سین سے مراد سید البشر یا سید البشر من المرسلین اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں سین سے مراد انسان یا انسان او انسان میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں اور بہت سارے حضرات نے کہا کہ نہیں یہ اس سورت کا سیدھا نام ہے بس یاسین اور ایک طبقے نے یہ بھی کہا علامہ سیوتی نے بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے ایک نام تاہا بھی ہے اس سے پہلے گزر چکا لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل اور کوئی حدیث کوئی روایت نہیں پیش کی علامہ سیوتی نے بھی احوال پیش کیے آثار پیش کیے اور دلائل پیش کیے مگر کوئی روایت نہیں ہے اس لیے آپ اس کو ایمان کے درجے میں مانیں یہ کوئی ضروری نہیں ہاں یہ بات بھی کہی گئی یہ بات بھی کہی گئی یاسین والقرآن الحکیم الفاظ سے جو بات ملتی ہے وہ یہ یا سید البشر اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں انکا لمن المرسلین بے شک آپ ضرور بزرور ضرور مرسلین بھیجے ہوں میں سے ہیں پیمبروں میں سے ہیں قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ایک موقع پر یہ مضمون آیا تھا پھر عرض کرتا ہوں قسم کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں جو ہے کہ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ سامنے والا یقین نہیں کرے گا تو پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یار میں سچ بول رہا ہوں یقین کر میری بات کا اللہ کے ہیں جو قسم ہوتی ہے وہ اس معنی کر نہیں ہوتی ہے قسم کس لیے کھائی جاتی ہے کبھی اس چیز کی اہمیت جتانے کے لیے جس کی قسم کھائی گئی اور کبھی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اپنی قدرت کا احساس دلانے کے لیے کہ میں اتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں لیکن عام طور پر تیسرے موضوع کی قسم جو اس قسم کھائی جاتی ہے اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ مضمون اگلی بات کو خود ثابت کر رہا ہے اس پر غور کرو تو اگلی بات خود ثابت ہو جائے گی اور یہ بات کہنے کا ایک انداز ہے اردو کی مثال پیش کرتا ہوں اقبال کہتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر اگر کوئی آدمی سمجھے کہ پھول کی پنکھڑی سے ہیرے کو کاٹا جا سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دنیا میں سب سے سولڈ اور سب سے سخت چیز کیا ہوتی ہے ہیرا اسی لیے وہ قیمتی ہے کہ برس ہر برس تک آپ کے پاس رہے گا اس کو داغ ہی نہیں لگتا ہے اس پر کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہوتی ہے تو اس سخت ہیرے کو اگر کوئی آپ سے کہے کہ پھول کی پنکھڑی سے کاٹ سکتا ہوں میں تو تم مان لو کہ ہو سکتا ہے کاٹ دیں لیکن بیوقوف اور بدھو آدمی کو آپ میٹھی میٹھی باتوں سے سمجھا دیں یہ ممکن نہیں ہے اس کو تو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے دو پڑے تب جا کر کے وہ سمجھتا ہے مکہ والوں کو بھی بہت ساروں کو تبھی سمجھ میں آیا فتح مکہ کے موقع پر جا کر کھڑکی کھلی تو پہلی والی جو بات کہی گئی وہ کس لیے کہی گئی دوسری بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بل قرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں الملک ان نقل من المرسلین بے شک آپ رسول ہیں یعنی قرآن کریم گواہی دیتا ہے اور اس کا لفظ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ رسول ہی ہیں کسی غیر رسول پر یہ نازل نہیں ہو سکتا اور ہم پیچھے پڑ چکے سورہ قصص میں ما کنت صابین فی اہل مدین آپ مدین میں رہتے نہیں تھے وہ ماقن بجانب الطور آپ تور کی سائڈ نہیں تھے وہ کنت آپ وہاں نہیں تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی اور پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں پھر بھی آپ بول رہے ہیں اس واقعے کو سنا رہے ہیں کیسے سنا رہے ہیں وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ مگر ہم سے رسول بنانے والے یہ قرآن کا لفظ لفظ کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں اس کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم یا مضبوطی والے قرآن کی قسم محکم قرآن کی قسم ان من المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں بھیجے ہوں میں سے ہیں کچھ نہیں اور ہو سکتے رسولوں میں سے ہی ہیں جن پر یہ کلام نازل ہو وہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ صراط مستقیم اور قرآن کا ورق ورق کہتا ہے بلکہ لفظ لفظ کہہ رہا ہے اللہ صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں جو کہتے ہیں بھٹک گئے قرآن کہہ رہا ہے لفظ لفظ بتا رہا ہے ایسے اخلاق ایسے کردار ایسے اونچی باتوں کی تعلیم دینے والا کیا سرات مستقیم پر نہیں ہوگا تو کون ہوگا سرات مستقیم پر تنزیل العزیز الرحیم اور قرآن کی قسم نزلنا تنزیل العزیز الرحیم ہم نے نازل کیا اس کو نزلہ یہ نازل کیا گیا یہ تنزیل العزیز الرحیم غالب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے جگہ جگہ قرآن بتا رہا ہے جس مالک کا کلام ہے وہ سب پر غالب جس مالک کا کلام ہے وہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے اس نے یہ قرآن دیا یہ دینا ہی اس کی مہربانی کی نشانی ہے لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أُنزِرَ فَهُمْ غَافِلُونَ اس زبردست مضمون کے بعد میں نے عرض کیا قسم کس لیے آتی ہے کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے زور بیان باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا تو امتحا ہمارا اب یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آسمان تو نے دیکھا تھا نا تو گواہ ہے نا یہ مطلب تو نہیں ہے یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مگر بندوں کا جو زور ہوتا ہے وہ ہوا میں ہی ہوتا ہے اللہ کا جو کلام میں زور پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی مبنی پر حکمت ہوتا ہے اور مبنی پر حقیقت ہوتا ہے قرآن کا لفظ لفظ بتا رہا ہے آپ میرے پیمبر ہیں قرآن کا لفظ لفظ بتا رہا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں قرآن کا ہر فرق بتا رہا ہے کہ یہ عزیز اور رحیم ہی کا نازل کرتا ہے کسی دوسرے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے آیا کس لیے ہے یہ قرآن لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ آگاہ کریں قومن ایسے لوگوں کو ما ان آبَاؤُهُمْ نہیں آگاہ کیا گیا ان کے باپ دادا کو فہم غَافِلُونَ تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کو آگاہ نہیں کیا گیا میں عرض کر چکا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں میں مکہ المکرمہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی پیمبر نہیں آئے جبکہ ان کی چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کی اولاد میں کم سے کم چار ہزار پیمبر آئے بعد نے تو اس سے زیادہ کہے لقد حق القول على اکثرهم اب بات کہاں تک پہنچی اتنے لمبے عرصے تک کوئی نبی نہ آنے کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی کہ کچھ کی تو آتمائیں مر گئی بالکل ان کی روح مر گئی مر گئی کا مطلب بالکل اب وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اب قرآن کا بھی ان کو اثر نہیں ہوتا ہے جہالت میں ڈوب گئے حق القول یقیناً بات پکی ہو گئی ہے اللہ اکثرہم ان میں سے اکثر پر فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا بات پکی ہو گئی ہے انہوں نے قسمیں کھا لی ہم نہیں مانیں گے فرمایا جب وہ کوئی قسم کھا لے کہ نہیں مانوں گا تو پھر اس کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن یہ بڑی سخت بات ہے کہ ایک بات پکی ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی کہے اگر ابو جیل نہیں لایا اسبا نہیں لایا تو ان کا قصور کیا تھا آپ اس وقت میں تشریف لائیں جبکہ ان کے لیے بات پکی ہوگی تھی کہ ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوگا آگے جواب دیا فرمایا ایسے تھوڑی پکی ہوئی جعلنا فی آنا کہیں یقیناً ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توک اور یہ میں عرض کر چکا کہ ہم نے ڈال دیے کا مطلب یہ طاقت ہم نے دی مگر پہنچے وہ خود یہاں پر کیسے توک ڈال دیے ان کی گردنوں میں ہیں ضد کے توک نفرت کے توک اور قومی اور برادری نفرت کے توک ہم بڑے ہیں توک پڑ گئے اور توک وہ جو آدمی کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے جتنا بھاری ہو اتنا آدمی کے لیے چلنا مشکل فہیا الاذقان تو وہ تو پہنچے ہوئے ہیں ان کی تھوڑیوں تک فہم مقمحون تو ان کے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں کسی وقت میں اردو میں ترجمہ کیا تھا اس کے ان کے سر اللے جا رہے ہیں اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں ایک آدمی کے گلے میں توپ پڑ جائے تو توپ پڑنے کے باوجود وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے نہ ان کے توپ یہاں تک پہنچ گئے اور اب سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھو سچ ہے قرآن کہتے بالکل سچ ہے مانو گے ہیں نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانو گے کہا تو باپ دادا کا دین کہاں جائے گا پھر باپ دادا تمہارے وقوف تھے کہ کلون کا بالکل بے وقوف تھے تو ان کے راستے کو چھوڑو گے نہیں چھوڑیں گے یہ تو پڑا ہوا ان کے گلے میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا اور ہم نے بنا دی ان کے آگے بھی ایک دیوار وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا اور پیچھے بھی ایک دیوار ایک آدمی آگے سے بھی دیوار پیچھے سے بھی دیوار اب اس سے پوچھو بھائی روشنی ہوئی کوئی نہیں ہوئی تو اوپر دیکھ کر تو بتا سکتا ہاں ہو گئی فاغ ہی نہ اوپر سے بھی ہم نے ان کو ڈھانپ دیا فہم لا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اب یہ کفر کی زد تکبر نفرت اکڑ یہ ساری باتیں ان کے اندر ہیں ان میں سے کچھ کو کہیے دیواریں بنی آگے کی دیوار پیچھے کی دیوار اور کچھ ان کے گلے کے توک بنے اور وہ اوپر کو ان کے سر اٹھ گئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد وہ ایمان سے محروم ہو گئے اور بات پکی ہو گئی سبا ان علیہم اب برابر ہیں ان انذرتا ہوں کہ آپ ان کو آگاہ کریں ام لم تنذرہم یا ان کو آگاہ نہ کریں لا یومنون ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا کیوں انما تنذر من اتبع الذکر بے شک آپ آگاہ کریں گے اس شخص کو اتبع الذکر جو پیچھے چلتا ہے نصیحت کے خشی الرحمن بالغیب اور جو ڈرتا ہے اپنے مالک سے رحمان سے ڈرتا ہے بے دیکھے اس کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں اور جو آدمی یہاں پہنچ گیا ہے جس کے گلے کے اندر ضد کے توق پڑے ہوئے ہیں نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں تکبر کے اوپر سے پردے پڑے ہوئے ہیں ایسے آدمی کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں اور یہ صرف مکہ والوں کے نہیں ہیں قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو اس قسم کے ضدی قسم کے لوگ ہوں گے ان کو پوچھو کہ سچ کیا ہے کہیں گے سچ تو ہی ہے مانتے کیوں نہیں کہتے برادری کا مسئلہ یار کیسے مانے دیکھو نا انما تنذر بے شک آپ آگاہ کر سکتے ہیں اس آدمی کو جو ذکر کے پیچھے چلتا ہے نصیحت کے پیچھے چلتا ہے یا قرآن کے پیچھے چلتا ہے اور ڈرتا ہے اپنے مالک سے بے دے کے بشیرو بھی مغفرت کریم تو آپ خوشخبری دے دیجیے ایسے آدمی کو بخش کی وہ اجر کریم اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجیے انفل ماقدم ہوا تا رہی انا فی نافی امام ان کو مغفرت کی خوشخبری دے دیجیے اور اس کے ساتھ میں یہ بتائیے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اس کو زندگی کا سلا ملے گا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے وہ اور ہم لکھتے ہیں ما قدم کو بھی لکھتے ہیں وہ آسارہ اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اس کو بھی لکھتے ہیں آگے بھیجا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں مطلب ریکارڈ بن رہا ہے ہمارے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں جو آگے بھیجا کیا بھیجا آگے نیکیاں بھیجی وہ بھی لکھ رہے ہیں برائیاں بھیجی وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو اچھے اچھے نیکیوں کے رواج دنیا میں چھوڑ کر کے گئے وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو گندے گندے رواج اور سینما ہال اور کیا کیا بنا کر کے گئے وہ بھی لکھ رہے ہیں وکل شی نختینہ فی امام مبین اور ہر ایک چیز کو احصینا ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا اس کو فی امام مبین ایک واضح قسم کے امام میں میں نے عرض کیا تھا امام کے معنی رہنما اور امام کا معنی اعمال نامہ اور امام کا معنی لوہے محفوظ یہاں کون سا معنی زیادہ صحیح رہتا ہے لوہے محفوظ وکل اللہ نحصینا اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا تھی امام مبین واضح قسم کے امام میں یعنی لوہے محفوظ میں یہ آپ تشریف لائے اور اس کے بعد یہ حالات پیش آئے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ وہ جنہوں نے ضد کے تکبر کے اکڑ کے اپنی برادری کی نخوت کے اپنے گلے میں توک ڈالے ہوئے ہیں سامنے دیواریں کھڑی کی ہوئی پیچھے دیواریں اوپر سے پردے پھر آپ کا فصیحانہ اور بریغانہ کلام بھی آتا ہے اور آپ کا ہمدردانہ وہ نصیحانہ کلام بھی سن کر بلکہ قرآن کا کو سن کر بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں حیرت کی بات نہیں اس سے پہلے بھی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے چنانچہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ بیان کیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مثلاً ایک مثال اصحاب القریہ گاؤں والوں کی مثال پیش کیجئے ایک بستی کی مثال پیش کیجئے کیا مسئلہ پیش آیا اذ جاں ال مرسلون جب آئے تھے ان کے پاس بھیجے ہوئے پیمبر ارسلنا ارسل مثمین جب ہم نے بھیجا ان کی طرف المسنین ان کی طرف بھیجا ہم نے اس نئی دو کو فقت تو ان لوگوں نے ان دونوں کو کہا جھوٹا ہے آپ ایک تشریف لائے ان کے پاس دو کو بھیجا لوگوں نے کہا دونوں جھوٹے فعززنا دزنا تو ہم نے تقویت عطا فرمائی عزد یعزد مضبوط کرنا تقویت قوت عطا فرمائی بھی تیسرے کے ذریعے سے ان دو کو ایک تیسرے پیمبر بھی بھیجے فقالو انا الیکم مرسلون تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے ہوئے ہیں پہلے دو کا انکار کر چکے تھے اب تیسرے آئے تو تینوں نے مل کر کے کہا انا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر ہو وما انزل الرحمن من شيء اور نہیں اتارا رحمان نے کسی بھی چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بشر ہو اور بشر پیمبر نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بہت پرانی رٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اللہ کا کلام ہوتا ہے ہمارے رب نے کچھ نہیں نازل کیا ان انتم اللہ تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو لیکن رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ قوم بھی اللہ کو مانتی ہے رحمان کو مانتی ہے مالک الملک کو مانتی ہے مگر اس کے باوجود نبیوں کا انکار قالوا ربنا یعلم انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے اللہ گواہ ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون ضرور بے ضرور بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے سختی سے انکار کیا پیمبروں نے بھی سختی سے جواب دیا وما إِلَّا الْبَلَاغُ المبین اور نہیں ہمارے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا قَالُوا إِنَّا تو بِكُمْ انہوں نے کہا بے شک ہم تو تمہیں منحوظ سمجھتے ہیں لم لَمْ تَنْتَهُ لنرجمن اگر تم باز نہیں آؤ گے لنر تو ہم ضرور بے ضرور تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے اب یہ وہی باتیں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہہ رہے ہیں پہلی بات مکہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں اس لیے آپ پیمبر نہیں ہو سکتے دوسری بات مکہ والے بھی کہتے ہیں کہ آپ پر کچھ نازل نہیں ہوا ہے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو اپنی طرف سے بنا رہے ہو تیسری بات مکہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو تمہاری وجہ سے نحوست پڑ گئی ہے جب سے مسلمان آئے تب سے تحت سالیاں آ گئیں تب سے یہ پریشانی آئی اور چوتھی بات مکہ والے بھی کہتے ہیں کہ اگر نہیں باز آؤ گے تو پتھر مار مار کے مار دیں گے وَلَا مستن کم منا عَلِيمٌ اور ضرور تم کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب یہ بات بھی مکہ والے کہہ رہے ہیں محاکم ان پیمبروں نے جواب دیا تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے ہماری وجہ سے تم پر نحوست آئے تم پر جو نحوست ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے ذکر تم کیا اگر تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری نحوست ہے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو اس میں کون سی نحوست کی بات بل انتم تم قو بلکہ تم ہو حد سے بڑھنے والے لوگ یہ واقعہ کہاں کا ہے اس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ پیمبر کون تھے قرآن پاک نے نام نہیں دیا علاقے کا بھی نام نہیں دیا جیسے دوسرے مقامات کا نام لیا قوم سمود کا نام لیا ان کے علاقے کو حجر کہا قوم عاد کا نام لیا ان کے علاقے کو احقاف کہا اور فرعون کا نام لیا اور اس کے علاقے کو مصر کہا ان کا نام نہیں لیا ان کے علاقے کا تعارف بھی نہیں کرایا تو یہ کون لوگ تھے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ یہ پیغمبروں کے بھیجے ہوئے آگے ان کے خادم ہیں انہوں نے بھیجا تھا تو سوال یہ ہے کہ کس نے بھیجا تھا تو جواب دیتے ہیں کہ یہ بستی ہے مصر کی ایک بستی انتا اور ان کی جانب کس نے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالیوں کو بھیجا تھا اور نام بھی بتاتے کون کون تھے کہتے یوحنا تھے شمعون تھے اور یونس تھے تین نام تھے ان کے پہلے گئے تھے حضرت یونس اور اس یوحنا اور اس کے بعد جب ان دو کو انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے تیسرے کو بھیجا حضرت یحییٰ کو شمعون کو تینوں کا انہوں نے انکار کیا اور یہی بات تینوں کے ساتھ پیش آئیں لیکن مفسرین کا دوسرا طبقہ جو اہل تحقیق ہے وہ کہتے ہیں نا قرآن کریم کا انداز بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیمبر ہیں اس کی دلیل سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ جو پیغمبروں کو کہتے تھے کہ تم بشر ہو اس لیے تم نبی نہیں ہو تمہیں بشر کے علاوہ کچھ اور مخلوق ہونا چاہیے یہ انبیاء ہی کو کہتے تھے انبیاء کے صحابہ کو اور ان کے خادموں کو نہیں کہتے تھے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا ابو بکر صدیق کو نہیں کہا گیا حضرت نو علیہ السلام کو کہا گیا مگر ان کے تینوں بیٹوں کو نہیں کہا گیا تو یہ مطالبہ انبیاء سے تھا کہ تم بشر ہو اس لیے تم پیمبر نہیں اگر تمہیں پیمبر بننا ہے تو تمہیں کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے اور یہاں لوگوں نے ان کو بشر کہا اس کا مطلب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یہ صرف ان کے پہ کسی کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں اور بھی بہت سارے اس کے بیچ میں دلائل موجود ہیں تو اگر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو کون سے پیغمبر ہیں جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے کوئی پیغمبر ہیں کم سے کم اس دور کے ہیں کہ جس دور کا ہمارے پاس کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیوں کیا قرآن پاک یہی بتانا چاہتا ہے کہ جن انبیاء کرام کی تاریخ سے کسی طور پر تم واقف ہو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا جو میرے محبوب کے ساتھ کر رہے ہیں اور جن انبیاء کرام کی تاریخ سے تم نہیں واقف ہو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جو آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں لیکن جس طرح آپ کے چاچے نے مخالفت کی باہر کے لوگوں نے حمایت کی مکہ والوں نے آپ کی مخالفت کی مدینہ والوں نے آپ کو جگہ دی اسی طریقے سے ہر دور کے پیمبروں کے ساتھ ہوتا آیا چنانچہ ان تین حضرات نے جب زبردست طریقے سے اللہ کا دین پیش کیا تو لوگوں نے ان کو مارنے کا پلان بنا لیا اور سازش کر کے ایک جگہ گھیر لیا ان کو قتل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کے لیے ایک دوسرے علاقے سے بندے کو بھیجا جن کو اللہ نے ان پر ایمان نصیب کیا اور ان کا نام بھی حدیث میں آتا ہے حبیب نجار نام آتا ہے حبیب بن اسرائیل ان نجار بڑی کا کام کرنے والے حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا کیسے جب لوگ قتل کرنے لگے من المدینہ رجل یسعا آئے ایک آدمی شہر کے اس کنارے سے رجل ایک آدمی یسعا دوڑتے ہوئے یا قوم انہوں نے کہا میری قوم اتبعو تم پیروی کرو المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کی اتبعو پیروی کرو تم من لا الکم جو تم سے نہیں مانگتے ہیں اجرن کسی قسم کی مزدوری وہم مقتدون حالانکہ وہ ہدایت پر بھی ہیں کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اور تمہیں سیدھی راہ بتا رہے ہیں تم سے کوئی مزدوری نہیں کچھ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تم پھر بھی نہیں مانتے ہو ایمان والے نے اپنی تقریر کو جاری رکھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں لوگوں ہوا کیا تمہیں جس مالک نے پیدا کیا یہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس مالک کی عبادت کرو اور تو کچھ نہیں کہہ رہے اپنے مالک کی عبادت کرو لیکن اس بات کو انہوں نے اس طرح نہیں کہا اگر اس طرح آپ تقریر کریں گے لوگوں تم نماز نہیں پڑھتے ہو روزہ نہیں رکھتے ہو تو لوگ آپ کی کمزوری تلاش کریں گے کہیں گے اچھا تو بڑا آیا بزرگ ایسے وقت میں بات کہنے کا طریقہ سکھایا کہ آپ اپنے اوپر بات کہو لیکن سناؤ ان کو مجھے اللہ نے پیدا کیا وہ میرا خالق وہ میرا مالک اور میں اس کو نہ یاد کروں مجھ سے بڑا پھر اس کا نافرمان کون ہوگا ایسے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں وما لیا اور مجھے کیا ہو گیا لو میں عبادت نہ کروں اللہ نے اس ہستی کی اس ذات کی فتح نے جس نے مجھ کو پیدا کیا لیکن اگر آگے بھی فرماتے نا اور حالانکہ میں نے اسی کے پاس جانا ہے تو لوگ پھر ساری باتیں انہی کے اوپر رکھتے یہ اصل میں شاید ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس لیے بیچارہ پریشان ہے اپنے آپ اپنی کہانی ہم کو سنا رہا ہے اس لیے آگے اشارہ کے بھائی نہیں ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا حالانکہ میں تو اس مالک کو یاد بھی کرتا ہوں میں پھر بھی ڈر رہا ہوں اور تم کبھی نہیں اس کو یاد کرتے تو تم کیا جواب دو گے اس کو وہلے ہی ترجعون اور تم کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کریں اتخذ من دونی کیا میں بناؤں اس کو چھوڑ کر آ کچھ خدا حالانکہ وہ نہیں بنا رہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں ان یرید الرحمن اگر چاہے رحمان اللہ چاہے میرے ساتھ بےزرن کوئی تکلیف دینے کا معاملہ لا تغنی عنی شفاعت ہوں تو نہیں نفع دے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی یا اور بات سمجھے مکہ والوں کو سنایا گیا ہے کہ ہزاروں سال پرانے مشرق بھی تمہاری طرح تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن سوچتے تھے کچھ چھوٹی ہستیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نازل کرنا چاہیں یہ بچا لیتے ہیں سفارش کر کے کہ نہیں نہیں خدا ہے یہ تو ہمارے بڑے لاڈلے بڑے قریبی لوگ ہیں ان پر عذاب نہیں نازل کرنا اگر رحمان مجھ پر کوئی عذاب نازل کرنا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی نفع نہیں دے گی ولا ينقذوني اور وہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے انی اذن لفی مبین بے شک میں تب تو ہوں گا کلم کلّا گمراہی میں یہاں تک جو باتیں انہوں نے فرمائی اس میں یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھ چکا ہوں کہ نہیں کلمہ پڑھ چکا ہوں یہاں تک جو تقریر پہنچی اس کے بعد کہو سنو تم بھی انی آمنت بربکم بھی میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر فسماؤنی سن لو تم مجھ سے کیا کرو گے مجھے لیکن یہاں بھی کیسی حکمت کی بات یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے مالک کو مان لیا ہے کیا کہ میں نے تمہارے مالک کو مان لیا ہے اس لیے کہ مالک تو تمہارا بھی وہی ہے جو میرا ہے تو تمہارا کہنے میں اس سے پیار ہے کہ تمہاری مالک کو تو مانا ہے میں نے کون سا جرم کیا انی آمن بربکم میں تمہارے رب کو مان چکا ہوں فاسمعونی تو سن لو تم آگے قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ کہا گیا جا جنت میں اس کا مطلب جنت کا کام ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر یہ بدبخت لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور کیسا مارا اس کو آیا ہے بہت بھیانک طریقے سے اس کو لٹا کر کے دوڑ دوڑ کے اس کے اوپر چھلانگے مارتے تھے یہاں تک کہ اندر سے آتے پیشاب کے راستے باہر آ گئے اور اس طرح تڑپ تڑپ کر کے اللہ کے اس بندے نے جان دی اور صحابہ کو یہ سنایا جا رہا ہے خاص طور سے وہ صحابہ جو دوسرے خاندانوں سے آئے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تھے ان کو سنایا جا رہا ہے ایسے حالات پر بھی آ سکتے ہیں چنانچہ انہی آیات سے ان کی تربیت ہوئی پرورش ہوئی تو حالات آئے اور حالات کا مقابلہ کیا کہا گیا جا جنت میں ادھر روح نکلی ادھر کہا جاؤ جنت میں اس پر ایک بحث ہے کہ جنت کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا اس کو ابھی سے کیسے کہا گیا ایک طبقے نے کہا کہ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ فی الحال ان کا انتقال ہوا عالم میں برزخ میں مزے سے رہیں گے اور پھر قیامت کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا دوسرے طبقے نے کہا نہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور شہید کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کی جاتی ہیں اور ان کو عالم میں برزخ نہیں کہا جاتا کہ جو جا کے جنت میں چرو سیر کرو اور کھاؤ پیو وہاں کی نعمتیں قیلت قل الجنہ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں یا لیتا قومی یا لمون اب جو جنت میں پہنچا نیک بندہ تو نیک بندہ کس کو کہتے ہیں جو مر کر بھی اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے کہ ہائے میری قوم کسی طرح اس کو ہدایت نصیب ہوتی میں نے وہ کل سنایا تھا نا کہ کل میں پڑھ لے وہ نہ مر جائے گا پھنس جائے گا جنت میں چلا جائے گا وہ طریقہ ہے دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ بندہ نیک جنت میں پہنچا وہاں جا کر بھی ایک ہی تمنا ہے یا نہیں تھا قومی کاش کی میری قوم یا نہ جان لیتی اس بات کو بما غفر لي ربي اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا میری بخشش فرما دی وجعلني من المكرمين اور اس نے بنا دیا مجھ کو عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور جنت میں جا کر بھی ان کو تمنا ہے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے کیا نعمتیں ملی ہیں تو میری قوم کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا کاش کہ ان کو کسی طرح پتا چلتا اس کا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن مد اور اس کے بعد اس کی قوم کا کیا ہوا فرمایا اس کی قوم کے اوپر ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نہیں تھے اتارنے والے اس کی قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو کوئی بہت بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی پھر کیا ہوا ان کا نت اللہ سیات واحدہ نہیں تھی مگر وہ ایک ہی چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زور کی چیخ ماری پھر کیا ہوا پیدا ہوں خام تو اچانک ہو گئے وہ بجے ہوئے چراغ ہائے ہائے چراغ شہر بھڑکتا ہے نا ویسے اور جب ظالم پر عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی بھڑکتا ہے کہاں عذاب کدھر ہے عذاب اور اس کے بعد جیسے چراغ کو پھونک ماری گل ہو گیا ایسے وہ سب کے سب گل ہو گئے یا علی العباد ہائے افسوس بندوں تیہم من رسول نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول الا کانو بھی استحضیون مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں ہزاروں سال پرانے تین پیمبر آئے ان کا بھی مذاق اڑایا اور میرے محبوب آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ الم یرو کم لکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیا وہ انہوں نے غور نہیں کیا کیا انہوں نے سوچا نہیں کم مہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے انہم الیہم لا یرجعون وہ لوٹ کر نہیں آتے ہیں ان کے پاس جو چلا گیا اس دنیا سے واپس نہیں آیا اب قیامت کے دن ہی زندہ ہوگا کیا اس پر غور نہیں کرتے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ضرور بھی ضرور یہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے مردے کو جب یہ سنایا جاتا ہے مردے کو کہہ رہا ہوں موت کے وقت میں سنایا جاتا ہے اور اللہ پاک بندے کے ہوش حواس بھی ٹھیک رکھے وہ اس پر دھیان دیں تو کیا اس کی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ بھی حضرت حبیب کی طرح بنے اور پھر جب اس کو یہ پتا چلا کہ حضرت حبیب انتقال کرتے ہی جنت میں گئے اور اللہ نے ان کو اتنا اکرام اور ان کے یہ مرتبہ تا فرمایا تو بندے کا دھیان سارا جنت کی طرف چلا گیا پھر کہاں اس کو یہاں کی پریشانیاں رہی اور یہ بھی انسان کی ایک خاصیت ہے کہ جب اس کا دھیان دوسری طرف مر جائے تو اس کو پھر یہاں کی پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی ہیں ہمارے لائف تو بات نہیں ہے یہ بڑوں کی بات ہے ایک بڑے کی ٹانگ کا پریشن ہونا تھا تو ان کو بے ہوش کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا رہنے دو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کیا درد نہیں ہوگا کہا درد ہوگا مگر درد کا احساس نہیں ہوگا انہوں نے کہا احساس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ واقعات کوئی اپریشن کرنا تھا وہ کیا اور ان کو درد نہیں ہوا سب حیران ہوگی یہ کیسا آج چیخے نہیں چلائے نہیں کہا میں موت کا مراقبہ کر رہا تھا سوچتے سوچتے جنت میں پہنچ گیا وہاں محشر کا میدان دیکھ رہا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے یہاں جب ایمان والے کا دھیان ادھر لگ جاتا ہے تو پھر کہاں اس کو یہ جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے دھیان ادھر مگر وہ اسی کو نصیب ہے نا جس نے سورہ یاسین پڑھی ہو جس نے کبھی اس پر غور کیا ہو اس بیچارے نے پڑھی نہیں کبھی تو کیتے ہجر دے تنگ جڑے سورہ یاسین دا فائدہ کی پھر تو فائدہ ہی وَإِن كُلُّ جمیع جَمِعُ دینا مُحْضَرُونَ یہ لفظ ترجمے کے اعتبار سے ذرا مشکل ہے باقی حضرات تو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس کا ترجمہ ہے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے سارے کے سارے لیکن علماء کرام اس کے ترجمہ دو طریقے سے ایک ترجمہ یہ کہ ان نافیہ اور لمبا جو ہے معنی میں اللہ یہ سب سے آسان ترجمہ اور نیویوں نے اس کو قبول کیا نہیں ہیں وہ سارے کے سارے مگر ضرور وہ سب جمع کیے جائیں گے ہمارے پاس لائے جائیں گے ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں یعنی گرفتار کر کے لانے جانے والے ہیں دوسرا ترجمہ ان مخفہ من المسقلہ اور لما لام تاکید اور ما زائد تو کیا ترجمہ ہو گیا بے شک وہ سارے کے سارے لجمیون ضرور جمع کیے جانے والے ہیں ضرور سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں آگے بھی آئے گا بس یہاں سمجھ اگر کسی کو اللہ کی توحید سمجھنی ہو تو فرمایا یہ دلائل ہے توحید کو سمجھنے کے لیے وایت یت الحم اور ان کے لیے نشانی ہے ایک الارض المیتا مردہ زمین ہم نے اس کو زندہ کیا واخرجنا منها حبا اور نکالا ہم نے زمین سے حبا کو دانا ایک دانے کو بھی حب کہتے ہیں اور بہت ساروں کو بھی کہتے ہیں ہوں یا کلونا تو اس دانوں میں سے اس غلے میں سے وہ کھاتے ہیں وجعلنا فیہا جنات اور ہم نے بنائے زمین کے اندر باغ من نخیل ان کھجوروں کے وعنابل اور انگوروں کے وفجرنا فیہا اور بہائے ہم نے زمین کے اندر من العیون چشموں میں سے اگر وہ ان پر غور کریں یہ باغ کون اگاتا ہے یہ چشمے کون نکالتا ہے کیا اس سے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے لیا کلو من سمری تاکہ کھائیں وہ من سمری باغ کے ان پھلوں میں سے کیا باغ ہے یہ دیکھو کل پھول لگا پھول کے بعد اس کے اوپر کیا وہ چھوٹا سا میوے کا بچہ بنا اس کے بعد بڑا بنا اور اس کے بعد اچانک میٹھا ہونے لگا کس نے اس میں شکر ڈالی کس نے اس میں یہ وٹامن ڈالے سارے کے سارے وما حملت تو حالانکہ نہیں بنائے ہیں یہ میوے ان کے ہاتھوں میں بڑے مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں افطار میں لیکن کبھی سوچے کہ بنائے کس نے وما حملت ایدیہم نہیں بنائے گی ان کے ہاتھوں نے افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے سبحان الذی خلق الازواج پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے الازواج جوڑے کلھا سارے کے سارے میوے بنائے اور میووں کے بھی جوڑے یہ بھی جوڑے ہیں کہ میٹھے کے ساتھ کڑوا اور یہ بھی جوڑے ہیں کہ ہر ایک میوہ ہے مگر اس کی کئی کئی قسمیں ہیں اور اس میں مذکر بھی اور مونس بھی اور کتنی قسمیں اللہ وقت سب کے سب کے مما تم بھی تلّو ہر اس چیز میں جوڑے بنائے جس کو زمین اگاتی ہے ومن انفسہم اور ان کی ذات میں بھی جوڑے بنائے مرد اور عورت ومما ما یا اور ان چیزوں میں جوڑے بنائے جن کو وہ جانتے نہیں یہ تو چند چیزیں جو انسان دیکھتا ہے لاکھوں کروڑوں خربوں کتنی چیزیں ہیں جو دیکھی نہیں جس کو پتہ ہی نہیں کون کون ہے اگر اس کی توحید کو سمجھنا ہو تو اور ایک دلیل وہاں عمد اللہ اور ان کے لیے ایک دلیل ہے اللہ رات کیا ہے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ رات ایک تاریخی ہے اس کے اوپر روشنی چڑھی تو دن آ گیا اور روشنی اتری تو اندھیرا ہو گیا پرور دگار نے یوں تشبیح دی یہ عالم سارے کا سارا اندھیر ہے اس کے اوپر پرور دگار نے روشنی کا چپڑا چڑھایا جب تک وہ چمڑا رہتا ہے تو دن رہتا ہے اور اچانک چمڑا اترا تو اندر سے رات نکل آئی اندھیرا ہی اندھیرا سلخ یا سلخو مانا چمڑا اتارنا نسل کو ہم اتارتے ہیں میں اس میں سے انہارا دن کو دن کا چمڑا اتارا پیدا ہوں مسلم تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اب سوچیں دن میں اللہ نے یہ سورج ہمارے لیے بلب لگا دیا تو کسی بلب کی ضرورت نہیں اور جب اندھیری ہو جاتی ہے رات کی تو صرف ایک مخصوص علاقے کو ہم روشن کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کتنی بجلیاں لگاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی مخصوص علاقہ پوری دنیا کو ہم روشن نہیں کر سکتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهِ مستقر اللہ اس کی توحید کو پہچاننا ہو تو یہ دلیل ہے وہ شمس و سورج تجری دوڑ رہا ہے لِمُسْتَقَرِّ اللہ اپنے مقرر کیے ہوئے مستقر کے لیے مستقر کے لیے دوڑ رہا ہے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ جہاں جا کر کے اس کو ٹھہرنا ہے اس کے لیے چکر کاٹ رہا ہے اور میں روایت سنا چکا کہ چکر کاٹتا رہتا ہے قیامت تک کاٹتا رہے گا اور ہر مرتبہ پوچھتا ہے کہ چکر مار کر کے کہ رکوں کہ چلوں اس کو کہا جاتا ہے چل قیامت کو کہا جائے گا رک یعنی یہ سارا نظام ہی رک جائے گا ذالک کا تقدیر العزیز العلیم اور مستقر کے معنی کہ جو اس کے لیے دائرہ مقرر ہوا اسی دائرے میں چل رہا ہے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ غالب جاننے والے کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے یہ غالب اور جاننے والے کا مقرر کیا ہوا نظام ہے والقمر قطر نہ ہو اور چاند تک نہ ہو ہم نے طے کیا اس کو منازلہ اس کے درجے ہم نے طے کیے اس کے درجے پہلے دن چڑھے کیسا دوسرے تیسرے چوتھے چودھویں کو پورا اور اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو ڈلتے ڈلتے ڈلتے ڈلتے کہاں پہنچا اٹھائیسویں کو کیسے پہنچ گیا پتہ ہاتھ ہے نیل قدیم یہاں تک کہ وہ لوٹ آیا کل ارجو نل قدیم کھجور کی پرانی شاخ کی طرح غور کیجیے کیا تشبیح دی کھجور کی لکڑی سیدھی لیکن جب جتنی سوکھتی جاتی ہے تو ٹیڑھی ہوتی رہتی ہے اور جب سوکھتی ہے تو اس کے دائیں بائیں کے پتے بھی جھڑتے رہتے ہیں زائد تو لاسٹ میں کیسے رہ جاتی ہے بالکل اکیلی یہی حال ہو جاتا ہے چاند کا بھی اٹھائیس کو اس کے بعد ایک رات کو گم ہوتا ہے یا دو کو گم ہوتا ہے اور پھر نکلتا ہے یہ نظام اس نے بنایا لشم سے یم بگی راہد کل قمر لشم سو نہیں ہے سورج یم بغیر اس کے لیے مناسب ہو انتد کل قمر کہ وہ پکڑ لے چاند کو مطلب سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بڑھ کر کے رات پر قبضہ کر لے کہ آج چاند نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا جی چاند کی جگہ سورج نے قبضہ کر لیا سورج کہتا ہے میں جاؤں گا ہی نہیں آئے گی کہاں سے رات ایسا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے رات دن کے اوپر سبقت کرنے والی کہ رات کہے کہ میں نہیں جاؤں گی اب رات ہی رات رہے گی دن کے بارہ بج گئے ابھی صبح ہی نہیں ہو رہی نہیں نہیں بول یسبحون ایک ایک چیز ہر کوئی فی فلکن اب ایک خاص دائرے میں یس تیر رہا ہے جس کو جہاں لگا دیا وہ اسی طرح چل رہا ہے کیا اس کا نظام ہے اس پر اگر غور کرے انسان تو کیا اس مالک کو نہیں سمجھے گا وہ کے لیے ایک نشانی ہے انا حمل کہ ہم نے سوار کروایا ان کو فی فل قل مشہور بری ہوئی کشتی میں وہ خلق نہ لوں مسلی ماہر قبول ایک بھری ہوئی کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں ہم نے انسانوں کو سوار کروایا اے انسانوں تم سوچو اگر اس میں تم سوار نہ ہوتے تو کیا تم آج موجود ہوتے یعنی تم ان لوگوں کی اولاد میں ہو جو اس میں سوار ہوئے وہ خلق نہ لہو مم مس اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مم مس لی کشتی کی جیسی دوسری کشتیاں مائی الکون جن پر وہ سواری کرتے ہیں بات سمجھے میں نے کئی جگہ عرض کیا کہ انسان جو کچھ اپنے دماغ سے بناتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری نعمت ہے تو آدمی سوچتا ہے یہ تو میں نے محنت کر کے بنائی دیکھو کشتی آدمی بناتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کی کیوں اس لیے کہ انسان کو بنانے کا دماغ ہم نے دیا اور کوئی نہیں بنا سکا کشتی ان نشا و ان نشا میں اور اگر ہم چاہیں تو ان سب کو غرق کر دیں فلا خلا اگر ہم غرق کریں تو نہیں ہوگا ان کے لیے سریخہ کوئی فریاد سننے والا چیخ پر پہنچنے والا سرخ ان کے معنی چیخ اور سریخ جس کو چیخا گیا جس کو چیخا گیا یعنی اس میں مفول کے معنی میں چیخ پر پہنچنے والا اسی کو ہم کہتے ہیں فریاد رس فلا سریخ لهم تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی فریاد سننے والا ولا هم ينقذون اور نہیں وہ چھڑائے جا سکیں گے اللہ رحمت منا مگر ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے پھنستے ہیں مصیبتوں میں آتے ہیں ہم پڑ چکے کشتیاں پھنستی ہیں بھور میں یاد کس کو کرتے ہیں اللہ کو ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں کیوں رحمت منا اپنی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے وہ متا اور زندگی کا سامان دینے کی وجہ سے ایک مدت تک ایک مدت تک ہم ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا جو ایک اور موقع ملا ایک اور موقع ملا لیکن انسان کی نافرمانی دیکھو وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے اتو ڈرو تم ترجمہ سمجھیے گا ماں کے معنی من ڈرو تم اس ذات سے بین ایدیکم کم جو تمہارے آگے بھی ہے وما خلفکم اور ڈرو ذات سے جو تمہارے پیچھے بھی ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور آگے اور پیچھے اور ہر طرف کون ہے اللہ اس مالک سے ڈرو دوسرے معنی ڈرو ذات سے ڈرو ان کاموں سے جو تمہارے آگے ہیں اور ڈرو ان کاموں سے جو تمہارے پیچھے رہے جو تم نے غلط کام کر کے آگے بھیجے اور جو برے رواج پیچھے چھوڑے اس سے ڈرو یا ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں تو پیچھے ہم پڑھ چکے آگے سے مراد کیا تھا آسمان اور پیچھے سے مراد کیا ہے زمین آسمان سے ڈرو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو توڑ کر کے اس کے ٹکڑے تم پر گرا دے اور ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے یعنی زمین اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پھاڑ دے اور تم کو اس میں دھسا دے کیوں نہیں ڈرتے اس سے جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو نہیں ڈرتے ہیں یہ چھپا ہوا اعرضو اعراض کر لیتے ہیں ہاں دیکھیں گے جی کوئی بات نہیں مصیبتیں آئیں گی جب آئیں گے دیکھ لیں گے آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها انہین یہ نشانی کیا کتنی نشانیاں ہیں جب بھی کوئی نشانی آتی ہے جس سے یہ سبق حاصل کر سکیں اس سے اعراض کر لیتے وہ مت آتی اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت ان کوئی نشانی من آیاتی رب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے اللہ انہا مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں نہیں مانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ویزا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو روزی تم کو اللہ نے دی اس روزی میں سے اللہ کی مخلوق کو دو اللہ کے بندوں کو دو محتاجوں کو دو غریبوں کو دو مسکینوں کو دو تو کیا جواب دیتے ہیں قال الذین کفروا کہتے ہیں منکر لوگ للذین آمنوا ایمان والوں سے انوتم کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ تحم ان لوگوں کو کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو اطہام وہ ان کو خود کھلا دیتا ہوں اللہ نہیں کھلا رہا ہے اور تم ہمیں کہتے ہو کھلاؤ جب یہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں ننگے ہیں غریب ہیں اس کا مطلب اللہ ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے تو تم کیوں کہتے ہو کہ ان کو کھلاؤ اگر ان کو کھلانا ہو تو اللہ خود کھلا دیتا لیکن اللہ جب ان کو غریب رکھنا چاہتا تم ان کو کہتے نہیں ان کو مالدار بناؤ ان انتم اللہ فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر کلم کلا گمراہی میں کن سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے وَيَقُولُونَ مَتَا متا حاضل بہادر انکن صَادِقِينَ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کرو تو کہتے ہیں یہ وعدہ پورا کب ہوگا آئے گی کب قیامت وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَا حاضل الْوَادُ کب پورا ہوگا یہ وعدہ کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ما يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةٌ ہے واحدہ نہیں وہ انتظار کرتے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا قیامت کیسے آئے گی ایک چیخ تأخذهم پکڑے گی وہ ان کو اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے یہی بحثیں چل رہی ہوں گی اللہ ہے کہ نہیں ہے یہی بحثیں چل رہی ہوں گی وہ اکیلا ہے یا اس کے شریک بھی ہیں یہی بحثیں چل رہی ہوں گی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اچانک ایک سریلی آواز سنی اور ہر آدمی کو کیا لگے گا کہ یہ آواز میرے پاس سے ہے اور اس کے اندر سریلی کشش ہوگی آدمی سننا چاہے گا وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ انسانوں کے کان پھٹے اور دل پھٹے اور بس دنیا میں تباہی مچی اسی کا نام قیامت ہے اور ہر آدمی کی قیامت تو اس کی موت آ رہی ہے اور جب موت آتی ہے تو آئے ہائے کیسا منظر ہوتا ہے موت کے وقت میں یہ سنائی جا رہی ہے نا تو دیکھو کدھر دھیان جا رہا ہے فلا ستیہ ہونا نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ وصیت کرنے کی ایک آدمی کو ہوش باقی ہوتی ہے مگر اس کی آواز بند ہو جاتی ہے بولنا بند اور لاسٹ ٹائم تک اس کی آنکھیں چلتی رہتی ہیں پھر ایک وقت ہوتا ہے آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں مگر پھر بھی وہ سمجھتا ہے ہمارے استاد سے انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے بلند مرتبہ عطا فرمائے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب میں آخری موقع پر ان سے ملنے کے لیے گیا اس کے بعد خیر کچھ دن رہے لیکن اس وقت میں زبردست اٹیک ہوا فالج کے مریض تھے تو ہم لوگ بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے کہ ان کو اس وقت میں ہماری باتیں سنائی دے رہی ہوں گی کہ نہیں دے رہی ہوں گی تو کوئی کہہ رہا تھا سن رہے ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا سن نہیں رہے ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا سن رہے ہوں گے مگر سمجھتے نہیں ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا نہیں کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے یہ اب وہ بالکل ڈیڈ فالج کا اٹیک کیسا ہوتا ہے مگر آنکھیں ہلتی تھی تو ان کی اہلیہ نے مجھ سے کہا بوڑھی ہیں کہنے مجھ سے صاحب سائیں کچھ کہنے کہنے لگے کہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں میں حیران اللہ کہاں کہنا چاہتے ہیں وہ تو گھر والی بھی دور وہاں سے دیکھ رہی ہیں لیکن وہ آنکھوں کے اشارے کو سمجھتی تھی رفیق زندگی ایسے تھوڑا کہا گیا تو میں نے ان کے منہ سے کان لگایا تو فرمانے لگے سن بھی رہا اور سمجھ بھی رہا مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا اور آگے جو جملہ کہا نا وہ کلے جا چیر گیا کہنے لگے آپ دیکھیے کیا کیا ساتھ چھوڑتا ہے تو آدمی اس وقت میں سن رہا ہوتا ہے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے مگر کر کچھ نہیں پاتا لا یستطیعون توسیع ہائے ہائے نہیں طاقت رکھتے وسیعت کرنے کی آدمی بہت سوچتا ہے کہ کاش میری زبان ہلتی تو میں کچھ وسیعت کر دیتا اس موقع پر میری طرف سے کچھ صدقہ کر دینا خیرات کر دینا یا کوئی بات کہہ دیتا اپنے بچوں کو میرے بات بیٹو ایسا کرنا نہیں کہہ سکتا ہے آدمی سوچتا ہے چلو قلم آئے کچھ لکھ کر کے دوں لا ہسپتی اور تو نہیں کر سکتا ہے ہمارے ایک دوست انتقال فرما گئے بالکل مسجد کے گیٹ کے ساتھ ان کی قبر ہے اور ہماری دوستی میں یہاں وسیعت کی ورنہ وہ تو دوسری جگہ کے تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بالکل یہی کیفیت تھی کہ بول نہیں پاتے تھے ورنہ سمجھتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے تو ان کی اہلیہ ہاں، دیوانی سی ہو گئی وہ کہتے ہیں خدایا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ تجھے تیرے عرش کا واسطہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ صرف مجھے آدھا منٹ دے دے میں نے صرف ان سے دو باتیں کرنی بہت اتنا مجھے موقع کام موقع لا یستطیعون توسیع نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ وسیعت کرنے کی ولا الہ لہم یرجعون اور نہیں طاقت رکھیں گے گھر والوں کی طرف جانے کی راستے میں ہے گیٹ کے اوپر نمبر آ گیا وہ ایک منٹ بھائی اسرائیل رک یار ذرا بچوں کو ایک نظر دیکھ لوں نہ آپ نہیں دیکھ سکے گا لا یستطیعون توسیع نہیں طاقت رکھتا ہے وصیت کرنے کی ولا الى اہلہم یرجعون اور نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ لوٹنے کی واپس جانے کی اس موضوع پر کہ سورہ یاسین موت کے وقت میں انسان کو نفع دیتی ہے میں نے بہت غور کیا اور بہت دفعہ پڑھا تو ہر دفعہ پڑھا تو مجھے نئی بات نظر آئی کہ واقعتا ہیں کچھ باتیں کہ آدمی ان پر غور کرتا ہے وہ اس دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے اللہ ہم کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ